انعامات مرتب فرمائے ہیں ان میں سے ایک عظیم الشان نعمت اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک عظیم الشان تحفہ رمضان المبارک کی محبت ساعتیں ہیں اللہ تبارک سارے عالم کے مسلمانوں کو پھر سے یہ مان مبارک اور یہ مقدس یہ قرآن کا مہینہ یہ مغفرت کا مہینہ یہ رحمت کا مہینہ یہ جہنم سے خلاصی کا مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرما رہے ہیں قیامت کے دن کافی حسرت کرے گا اور اشحش کرے گا دوسری امتیں رش کرے گی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کیا ہو گیا ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں پیدا ہو رہے اللہ نے ہمیں قوم شعائب میں کیوں پیدا کیا بنو اسرائیل میں کیوں پیدا کیا کافر کہیں گے ہماری عملوں کو کیا ہو گیا تھا کون سی نمت نے ہمارے دماغ کو چاٹ لیا تھا رحمتیں برکتیں نازل ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی ہم اندھے بن چکے تھے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير ہم سن لیتے قرآن اور حدیث کی باتیں ہم سمجھ لیتے دین کی باتیں تو کافر کہیں گے ما کلا کی اصحاب سعیر تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے رمضان المبارک کی مقدس سال پوری آب و تاب کے ساتھ پوری برکتوں کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ القریب قریب کچھ گھنٹوں میں ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے آج مومن کون ہے اور منافق کون ہے اس کا امتحان اصل حساب کتاب یوم جزا قیامت کے دن میں اصل جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ قیامت میں ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا احساس اسی دنیا سے ہونے لگتا ہے کہ ہمارے اگلے بڑھنے والے قدم اگلی سمت اگلی منزل کیا ہے ہماری ایک آدمی موسم سرما میں کشمیر کی طرف جا رہا ہو تو کشمیر کے آنے سے پہلے اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میری منزل اور میرا پڑاؤ ایک ٹھنڈی جگہ ہے ایک آدمی گرم ریگستانی علاقے راجستھان کا سفر کر رہا ہے اور ٹھنڈے علاقے سے اس نے کوچ کیا ہے راجستھان ابھی آیا نہیں یا اپنی سواری میں سویا ہوا ہے لیکن اس کی گرمی اور اس کی لو اور اس کی تپش اور حرارت اور ٹمپریچر سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی منزل مقصود میں پہنچنے والا ہے نمازی سب دیکھنے کو اکساں رکھتے ہیں سب تدبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہیں رکو میں جاتے ہیں سبھی اللہ علی بن حمیدہ کہے قومے میں جاتے ہیں تشہد میں بیٹھے التحیات پڑھتے ہیں نہ امام کی پیشانی پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے نہ مختلفوں کی پیشانی پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے کچھ پتا نہیں لگتا کہ کس کی نماز کو اللہ نے قبول کیا اور کس کی نماز کو میلے کپڑے میں لپیٹ کر اللہ نے اس کے منہ پر مار دیا سب دعا پر ہاتھ پھیرتے ہیں سب سلام پر چہرہ پھیرتے ہیں اور کچھ لمحوں بعد مسجد کی ایسی پیار اور لائٹ خاف ہو جاتے ہیں تالا لگ جاتا ہے پتہ نہیں لگتا رمضان المبارک آتا ہے شہری ہوتی ہے افطاری ہوتی ہے تراوی ہوتی ہے ایک اشرا گزرا دوسرا اشرا گزرا عید کی نماز ہوئی سب فارغ ہو گئے پتا نہیں لگتا کہ کس کے روزے قبول ہوئے اور کس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کی توق کو اپنے گلے میں ڈال دیا آج رمضان المبارک کی آمد آمد ہے آج ہمارے دلوں کا دفاع ہمارے دلوں کا ایمان کھل کر ظاہر ہونے والا ہے آج فیصلے کی رات ہے فیصلے کا دن ہے کیا رمضان المبارک کی بات سن کر ہمارے دلوں کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں کیا رمضان المبارک کی آمد کو سن کر ہماری زندگی میں انقلاب وفا ہوا ہے کیا تراویح قرآن شہری افطاری تلاوت اور زکات کی ادائیگی کو سن کر ہماری زندگی میں ایک مسرت کی لہر دوڑ گئی ہے کیا کسی محبوب کو اپنے عاشق کا انتظار ہے کیا کسی عاشق کو اپنے معشوق کا انتظار ہے کیا کسی مجنون کو اپنے لیلا کے مثال کا انتظار ہے کیا کسی بے روزگار کو نوکری کا انتظار ہے کیا کسی پیاسے کو ٹھنڈا اور میٹھا مشروب کا انتظار ہے کیا کسی مسافر کو کسی آسیانے کا انتظار ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم پیاسے کو جیسے پانی کا انتظار ہوتا ہے مسافر کو جیسے منزل کا انتظار ہوتا ہے دلہا کو دلہن کا انتظار اور دلہن کو دلہا کی بےتابی اور بھوکے کو کھانا ننگے کو کپڑا آج چما اور شاہبان المعظم کی آخری لمحات رمضان المبارک کے لیے چاند آسمان میں بےتاب ہو رہا ہوگا کہ میں جناب محمد اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خوشخبری سناؤ کہ اے امت و آقا کے شیطان بند ہو چکا ہے جنت کے دروازے کھل چکے ہیں جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں حیا لل آ جاؤ آ جاؤ نیکیوں کی طرف آ جاؤ سابقو الى مغفرت من ربكم وجنت دو السماوات والارض اگر چاند کو بولنے کی طاقت ہوگی اور چاند کی لانگویج اور زبان ہمیں سمجھنے کی طاقت ہوگی تو یقیناً چاند کہہ رہا ہوگا کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اور آپ کی امت کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے آسمان میں دیتا ہوں میں انتظار میں ہوں انتیس کب گھٹے گی اللہ کی مرضی کے مطابق شابان کی تیس تاریخ کب ہوگی مدلے میں نمودار میں کب ہوگا اور میرے محبوب کے امتی اپنے ان آنکھوں سے جن آنکھوں سے وہ کعبے کی تجلی کو دیکھا کرتے تھے ان آنکھوں سے جن سے وہ کلام پاک کو دیکھا کرتے تھے ان آنکھوں سے جن سے نبی کے روزے کو دیکھا کرتے تھے ان آنکھوں سے جن سے مدینہ طیبہ کی فضا اور مکت المکرمہ کے ماحول کو دیکھا کرتے تھے ان آنکھوں سے جن آنکھوں سے یہ جنت الفردوس کو دیکھا کریں گے ان آنکھوں سے جن سے یہ اللہ کے عرش اور اللہ کی کرسی کو دیکھیں گے ان آنکھوں سے کہ جب جنت کی نعمتیں یہ سیلاب ہو چکی ہوں گے تو کہیں گے اے اللہ اپنی تجلی دکھا اے اللہ اپنے آپ کو ظاہر فرما اپنے دیدار سے ہمیں مشرف کروا یہ وہ آنکھ ہوگی جب جنت میں اللہ کا دیدار کرے گی چاند بے تاب ہے کہ ان آنکھوں سے کون مجھے دیکھے گا اور کون مجھے کہے گا اللہ اللہ علیہ بال یوم ول ایبا سلامتی اسلام یہ دعا پڑھ کر کون مجھے مبارکبادی دے گا اگر آپ کا دل آپ کی طبیعت مچل رہی ہے رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنے کے لیے مشتع جان پیزا ہو آپ کو اور پر مسرت خبر ہو آپ کو کہ آپ جنتی ہو چکے ہیں جنت کے دروازے پر ریان پر آپ نے اپنا نام لکھا چکا ہے آپ کے لیے اپریل کا مہینہ آپ کے لیے رمضان کا مہینہ آپ کے لیے جون کا مہینہ آپ کے لیے شاہان کا مہینہ دونوں برابر ہیں سرابر ہیں منافق ہو تمہاری بدقسمتی کا اور تمہاری بد نصیبی کی کوئی انتہا نہیں اس لیے کہ تم ایک حبیب کے محبوب کے مثال کی کیفیت کو جانتے ہو ایک پیشاب کرنے والا انسان جب اس کو پیشاب ستاتا ہے اور پیشاب نکل جاتا ہے تو وہ اپنی راحت کے خیال کے لیے تڑپتا ہے ایک وہ انسان کہ جس کے پیٹ کے اندر فضلہ بھر چکا ہے پاخانہ بھر چکا ہے اور وہ بےتاب ہے اس پاخانے کو نکالنے کے لیے مڑوڑے آ رہی ہیں تڑپ رہا ہے اور اس کو مسرت حاصل ہوگی کہ جب وہ بیت الخلا جائے گا جب وہ ٹائلٹ جائے گا اور خزائے حاجت سے فارغ ہوگا تو پھر سیدھا پیر باہر رکھے گا اور کہے گا الحمد للہ امین ادا رب کائنات تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ سے گندگی کو دور کر دیا ناپاکی کو دور کر دیا بیت الخلا جا کر غلازت کو ہٹانے والا رب کی تعریف کرے اور آخا کا غلام آخا کا امتی قرآن کا ماننے والا اللہ کا ماننے والا جنت کا ماننے والا اگر وہ رمضان کا انتظار نہ کرے اگر اسے رمضان کے آنے کی سعادت اور خوشخبری نہ ملے میرے خیال میں آج وہ اپنا نام تبدیل کر لے وہ سلمان سے وہ جوزف نام رکھ لے وہ کرسچنوں کا کافروں کا چماروں کا مشرقوں کا نام رکھ لے جس نے رمضان کی ساتوں کو پہچانا نہیں جس نے جنت کے ذائقے کو چکا نہیں جس نے جنت کی نہروں کے اندر لگانے کی کیفیت کو پہچانا نہیں وہ خبیص کبیر ہے میں تجھے شرم کرنی چاہیے کہ تجھے آج آخا کی امت میں ہونے کا کوئی حق نہیں ہے تجھے مسلمان ہونے کا کوئی حق نہیں ہے ایک مجنون ایک لیلا جس کے پیٹ کے اندر پیشاب کی کوٹلی ہے پاخانے کا خزانہ ہے گندا خون اور ناپاک خون ہے جس کے کان اور ناک کے اندر غلازت ہے اور جس کے آنکھ کے اندر میل کچول کچیل ہے وہ مجنون لیلا کے وشال کے لیے تڑپے وہ مجنون لیلا کے گلی کے کتے کو گوسا دے وہ مجنون لیلا کے گلی کے کنکروں کو چومے وہ مجنون کہے وہ وہ دیارا دیارا لیلا کی دارا وزل جدارا حب واہ فی خلوی ولا کی من سکنت دیارا کہ مجنون لیلا کی گلی کے کنکریوں کو چوم رہا تھا تو کسی پوچھا نالائے اس میں کیا ملتا ہے تو وہ عاشقانہ جواب دینے لگا کہ وبا حب دیاری فی قلبی اس در و دیوار اور ان کنکریوں کی محبت میرے دل کے اندر سبوئی نہیں گئی ہے وبا حب دیاری فی قلبی ولیکن حب من سکنت دیارا لیکن میرا محبوب اور میری لیلہ اسی گلی سے ہو کر گزر دنیا کا مجنون اپنی لیلا کی گلی کے کتے کو بوسا دے دنیا کا مجنون اپنی لیلا کی گلی کو اپنی لیلا کی گلی محلے کو اپنی لیلا کے شہر کو عزت کی نگاہ سے دیکھے میرے خیال میں اگر آپ میں نے کہا نا نہ میری پیشانی میں لکھا ہوا ہے پیشانی میں لکھا ہوا ہے داڑھی میرے بھی ہے داڑھی آپ کی بھی ہے جمعہ میں نے بھی پہنا ہے جمعہ آپ نے بھی پہنا ہے ٹوپی میرے سر پر بھی ہے ٹوپی آپ کے سر پر بھی ہے لیکن دنیا میں کوئی ایسا ایکس رے مشین نہیں ہے اور دنیا کے اندر کوئی ایسا الٹرا ساؤنڈ سسٹم اسکیننگ کا نہیں ہے جو میرے دل اور آپ کے دل کو رکھ کر یہ پہچان سکے یہ پرکھ سکے یہ رزلٹ دے سکے یہ دل مچل رہا ہے رمضان کی ساتوں کے لیے یہ دل بے قرار ہے شہری اور افطاری کے لیے یہ دل تڑپ رہا ہے تراوی کی مقدس ساتوں کے لیے یہ دل جو ہے مجنون ہو چکا ہے یہ مجنون یہ دل قابو سے باہر ہو چکا ہے رمضان کی افطاری اور رمضان کی شہری اور رمضان میں کلام پاک تلاوت کے منظر کو بہتر دیکھنے کے لیے کیا یہ ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے تو میں نے کہا مبارک ہو آپ کا ایمان مبارک ہو آپ کو جنت مبارک ہو حوض کوثر کا پانی مبارک ہو عرش کا سایہ مبارک ہو کہ آپ کی خبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا گیا مبارک ہو کہ جنت کا ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے اس میں آپ کا نام بھی دیا گیا وہ جنت کا دروازہ ریان آپ کو کہے گا اے رمضان المبارک کا بے قرار ساتھی اے رمضان المبارک سے عشق کرنے والے اے رمضان المبارک کے جان پر ماتم کرنے والے رمضان کے مزے لوٹنے والے رمضان کا لطف لوٹنے والے رمضان میں جا کر تجھے ایسے محسوس ہوتا تھا گویا تو جنت کی نہروں میں ہوتا دے رہا ہے تجھے رمضان کی ساتھ پا کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے جنت کے باغوں کے اندر پھل کھا رہا ہے رمضان المبارک کے اندر تجھے بیوی سے دور ہو کر ایسا محسوس ہوتا تھا گویا تو حور اور علمان جنت کے سے مزے لے رہا ہے تو رمضان کی مشقتوں کو سامنا کر کر کر تجھے ایسا محسوس ہوتا تھا گویا تجھے عرش کا سایہ مل رہا ہے رمضان میں پیاس میں تڑپ کر تجھے ایسا محسوس ہوتا تھا گویا تجھے حوصلے کوثر کے گھوٹ مل رہے ہیں مبارک مبارک روزے دار تجھے مبارک تراوی پڑھنے والے تجھے مبارک رمضان میں صدقہ خیرات کرنے والے مبارک رمضان میں قرآن سننے سنانے والے مبارک رمضان میں گانا بند کرنے والے رمضان میں گالیاں بند کرنے والے مبارک رمضان میں جھگڑے بند کرنے والے مبارک رمضان میں گاڑی نہ اڑانے والے مبارک رمضان میں اسلامی لباس اپنانے والے مبارک رمضان میں بھیڑ و چماروں کے لباس کو چھوڑنے والے تجھے مبارک رمضان میں عورتوں کو لنڈیوں کی طرح بازار میں نہ گھمانے والے تجھے مبارک رمضان میں تو دنیا کا کتا نہ بنا تجھے مبارک رمضان میں لوگ مال و دولت کی طرف لوٹتے تھے اور تو نے نگاہ اٹھا کر نہیں اور دنیا کو مرے ہوئے سڑے ہوئے کتے سے بدتر تو نے سمجھا مبارک ہو تجھے مبارک ہو محبوب کے امتی مبارک ہو خدا کے محبوب بندے تجھے مبارک ہو ہاں آجا ریان تجھے استقبال کر رہا ہے ہاں کسی اور دروازے سے داخل نہیں ہونا میری خوش نصیبی ہوگی میری سعادت ہوگی اور میری جو ہے خوش نصیبی ہوگی میں سعادت سمجھوں گا کہ تم مجھ سے داخل ہو جائے آج جو رمضان کے چاند کا انتظار رمضان کی ساتھ ہو مجھے معلوم نہیں آپ کی آنکھیں میری طرف آپ کا سینہ قبلے کی طرف آپ سب کوئی تشخص میں کوئی ادب میں بیٹھا ہوا ہے میرا منہ آپ کی طرف نہ میری پیشانی پر نہ آپ کی پیشانی پر دل کی کیفیت آپ جانتے ہیں اور دل کی کیفیت کا ربان جانتا ہے اگر آپ کا دل مچل رہا ہے مجلوم کی طرح بے قرار ہے اس ماں کی طرح بے قرار ہے جو ماں بچے کھوئے ہوئے بچے کے مثال کے لیے تڑپ رہی ہے وہ ماں جس کے بچے کو جو ہے کھوئے پہ کئی برس لگ گئے اس ماں کو اطلاع دی گئی کہ کچھ گھنٹوں کے اندر تمہارا کھویا ہوا بچہ کچھ گھنٹوں کے اندر کچھ لمحوں کے اندر تمہارے دل کا قرار تمہارے آنکھوں کا سرور اور تمہارے کلیجے کی ٹھنڈک تمہارے سینے سے چمٹنے والی ہے اور تمہارے آنکھوں کا نور بننے والی ہے اس ماں کے قرار کا کیا کہنا اس دلہن کے قرار کا کیا کہنا جو دلہن اپنے دلہا کی جدائی کا انتظار کر رہی تھی جس کو سزائے قید بامشقت دے دی گئی تھی جس کو سولی پر لٹکانے کے احکامات صادر کر دیے گئے تھے اور جس کو کھوئے ہوئے مفتیان کرام نے فتویٰ دے دیا تھا کہ اب اس بیوی کو امام مالک رحمت اللہ علیہ پر کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے اس بیوی کو اجازت ہے نکاح سالی کی ایسے موقع پر کہ جب جو ہے غسل کا پانی گرم کیا جا رہا تھا کفن کو تیار کیا جا رہا تھا نکاح ثانی کے لیے دفتر کو تیار کیا جا رہا تھا ایک خوشخبری دینے والے نے خوشخبری دی اے دلہن اب تیرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اب تجھے صبر کا میٹھا پھل ملنے والا ہے موتبر ذرائع سے پتا لگا ہے کہ تیرا شوہر آزاد ہو چکا ہے کچھ لمحوں کے اندر تیرا شوہر تیرا محبوب اور تیرے سر کا تاج خود سے مثال کرنے والا ہے تیرے تیری بے بیٹی کا داغ دور ہونے والا ہے تیری دل کی دھڑکنیں ختم ہونے والی ہیں تجھے آنکھوں کی ٹھنڈک ملنے والی ہے تجھے دل کا سرور ملنے والا ہے تیری پیاس تیری طلب تیری بھوک اور تیری تڑپ اب ختم ہونے والی ہے اس دلہن کا کیا کہنا اس ماں کا کیا کہنا اس مجلوم کا کیا کہنا جسے اپنا مجلوم مل رہا ہو مسلمانوں ایک دلہن بھی سکران نے کہا وہ بھی کمزور ہے دلہا بھی کمزور ہے مجلوم مجنون بھی کمزور ہے لیلا بھی کمزور ہے عاشق بھی کمزور ہے معشوق بھی کمزور ہے طالب بھی کمزور ہے مطلوب بھی کمزور ہے مال بھی کمزور ہے مال کا چوکی دار بھی کمزور ہے دنیا بھی کمزور ہے دنیا کا پجاری بھی کمزور ہے یہ تمام کمزوریوں میں جب ہماری محبت ایسے جھلکتی ہے اور ایسے تڑکتی ہے ایسے مچلتی ہے کہ اس کمزوری کے بارے میں رب کائنات نے کہا ضرورت طالب والمطلوب کہ طلب کرنے والا بھی کمزور ہے اور جس کو طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے یہ میاں بیوی کے رشتے یہ میاں بیوی کا سمت یہ میاں بیوی کا تعلق کچے تھاگے کا تعلق ہے ایک طلاق کی بول سے ایک طلاق کی گولی سے بیوی حرام ہونے والی ہے اور بیوی کی طرف سے ایک خلا کی درخواست پر میاں بیوی کے تعلقات ٹوٹنے والے ہیں ایک ماؤت کا جھٹکا ان کے تعلقات کو ختم کرنے والا ہے مسل الدین انتہ میندونی جاہی اولیا کمسلی انتہا اور انتہا میوتی البیوت لبیت کر یہ دنیا اور یہ دنیا کے پجاری دونوں کے دونوں کمزور ہیں میرے رب نے کہا کہ اس دنیا میں جس نے اپنا مکان بنایا اس دنیا کو جس نے اپنا ٹھکانا بنایا اس دنیا کے اندر جس نے اپنی منزل آخرت کو چھوڑ کر بنائی مسل منڈو می اولیا اللہ کو چھوڑ کر بنایا کم اصل انکبوت میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ وہ تاج محل کی طرح ہے وہ لال قلعے کی طرح ہے وہ فرانس اور پیرس کی طرح ہے وہ امریکہ واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس کی طرح ہے میرے رب نے کہا کہ مکڑی کے جالی کی حیثیت ہے اس دنیا کی مکڑی کے جالے کی حیثیت ہے کہ ایک جھاڑو سے ایک بچہ اس مکڑی کے جالے کو بگھیر سکتا ہے اے دنیا کے کتوں مکڑی کے جالے پر ٹوٹ پڑنے والا مکڑی کے جالے پر اپنی جان نشاور کر رہا ہے اپنی جوانی نشاور کر رہا ہے اپنے عشق اور محبت کا اظہار کر رہا ہے رمضان اللہ کا مہینہ رمضان رحمتوں کا مہینہ رمضان برکتوں کا مہینہ رمضان قرآن کا مہینہ رمضان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا بہنا رمضان شیاتی کو خیر رمضان جنت کو مسین رمضان جنت کے فرشتوں کی دعوت رمضان دعاؤں کی قبولیت کا بہنا رمضان ہماری منہ کی اللہ کے یہاں مجھ کو امبر سے زیادہ پسندیدہ رمضان قرآن پڑھنے سننے سنانے کی سدائیں اور فضائیں ایسا مہنا ہمارے اوپر سایہ پگن اور سرور کائنات امام الانبیاء سید الاولیاء الانبیاء سید الانبیاء امام الاولین امام الاخرین اور شافی محشر کوثر سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس مہینے کی اتنی عظمت اس مہینے کی اتنی محبت کہ صحابہ کرام مقدس طبقہ وہ صحابہ کرام جب اس جیسا نہ زمین پر پیدا کیا گیا نہ اس جیسا قیامت تک کوئی پیدا کیا گیا صدیق پیدا ہوا نہ صدیق سے پہلے صدیق کا نمونہ بنا نہ صدیق کے بعد قیامت تک کوئی صدیق پیدا ہوگا فاروق پیدا ہوا آدم علیہ السلام والسلام سلام سے لے کر حضرت فاروق تک ایسا نمونہ نہیں آیا فاروق کے جانے کے بعد قیامت تک کوئی فاروق ایسا نہیں ملے گا نہ عثمان ملے گا نہ طلحہ ملے گا نہ زبیر ملے گا نہ معاذ ملے گا نہ محبس ملے گا نہ عبد الرحمان ابن عوف ملے گا یہ وہ طبقہ تھا جس طبقے کو چیتے جاگتے بازار میں کفن آنے سے پہلے ان کی خبروں کو کھوتے جانے سے پہلے رب کائنات نے اپنے ازلی ہمیشہ کے کلام کے اندر فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم رضو ان اب میں ان سے راضی ہو چکا ہوں یہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں ایگریمنٹ ہو چکا ہے یہ اگریمنٹ کسی جو ہے نا پائیدار حکومت کا نہیں یہ اگریمنٹ رشوت خور سیاست سیاسی کتوں کا نہیں یہ اگریمنٹ حرام خوروں کا نہیں یہ اگریمنٹ امریکی ممالک اور یورپی ممالک کے اندر علاج کے بہانے سرکاری خزانہ لوٹ کر جا کر زینا کرنے والے زانیوں کا نہیں یہ اگریمنٹ جو ہے رب العالمین کا ہے یہ اگریمنٹ احکم الحاکمین کا ہے یہ اگریمنٹ کائنات کے پالنہار کا ہے کہ اس نے اپنے اس مقدس نبی کے صحابہ کے طبقے سے معاہدہ کیا کہ اگر تمہاری طرف کوئی نگاہ بھی اٹھائے گا ہم ان کی آنکھوں کی بسارت کو چھین لیں گے انگلیاں اٹھائے گا ہاتھ کو کاٹ کر دیں گے اور دل میں برا خیال کرے گا بے ایمان کی کفر اور کتے کی موت ہم اسے دیں گے یہ وہ مقدس صحابہ کا طبقہ ان کو جوڑا آخا نے ان کو جمع کیا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا اندازہ لگائیے نبی کی ذمہ داری کیا تھی نبی کا کام کیا تھا نبی کا مشغلہ کیا تھا نبی پر نبوت کا بوجھ نبی پر رسالت کا بوجھ نبی پر بازار کی نگرانی نبی پر جہاد کی نگرانی نبی پر عورتوں کی نگرانی نبی پر نوجوانوں کی نگرانی نبی پر صف سالار مقرر کرنا نبی پر امیر المنی مقرر کرنا یہ تمام ذمہ داریاں گورنر مقرر کرنا آنے والے کود کا استقبال کرنا جانے والے الوداع کہنا ازواج متحرات بنا رسول اللہ خاندان قبیلے کی رعایت کرنا حقوق ادا کرنا لیکن رمضان المبارک کی ساتھ ہے رمضان المبارک کا ماہ مقدس رمضان المبارک کی عظمت ہے اتنی عظمت والی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کاموں میں سے فرصت نکال کر ہماری رحمت کے لیے ہماری آخرت کو بنانے کے لیے ہمیں دنیا سے ناتا توڑ کر جنت میں جگہ بنانے کے لیے جہنم سے رشتہ توڑ کر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے مقام دلانے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمام مصروفیات کے باوجود آخا نے ہمیں جمع کیا اور جمع کر کر ایک بلیر اور ایک جو ہے عظمت والا اور فصیح خطبہ آپ نے اشار فرمایا یا الناس اور اصل شہر نازیم اے لوگوں تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگل ہونے والا ہے نبی نے ہمیں متنوع کیا ہے نبی نے ہمیں چونکا دیا ہے نبی نے ہمیں وارننگ دے دی ہے نبی نے ہمیں سگنل دے دیا ہے خبردار یہ مہینہ رجب کا نہیں یہ مہینہ ربیع اول کا نہیں یہ سی خیزہ کا نہیں یہ اپریل جون کا مہینہ نہیں یا الناس اور ازل تم شہر العظیم اب تم چوکنے ہو جاؤ اور آپ کمر پر پٹی لو تم پوری طریقے سے ایک فوجی کی طرح ایک سپہ سالار کی طرح ایک جو ہے کافروں مشرقوں پر حملہ آمر لشکر کی طرح فوجی مجاہد اور غازی کی طرح اپنے آپ کو تیار کر لو اب دنیا کے کوئی معنی نہیں ہیں اب کپڑے سلانے اور عید کی تیاری کے کوئی معنی نہیں ہیں اب کھانے میں چننے اور کھانے کی فکریں کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں اب رمضان ہوگا اور رمضان کے اندر اللہ کا بندہ ہوگا اب رمضان کی رحمتیں ہوں گی ہوگی اور رمضان کے اندر آقا کا امتی ہوگا بس یہ حبیب ہوگا وہ محبوب ہوگا یہ عاشق ہوگا وہ معشوق ہوگا تلاوت سنائی دے گی شہری تاریخ کے نظمیں سنائی دیں گے قرآن سنائی دے گا اور ذکر سنائی دے گا دین کی باتیں سنائی دیں گی اب ڈش اینٹینا کا کلیکشن ختم ہو چکا ہوگا اب بازاروں میں لڑائیاں نہیں اب جھگڑے نہیں اب گالیاں نہیں اب غیبتیں نہیں اب رمضان ہوگا اور حبیب ہوگا محبوب ہوگا عاشق ہوگا معشوق ہوگا مجنو ہوگا لیلا ہوگی یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں اگر اس وقت ان لمحوں میں اگر کسی کے دل پر کوئی جو نہیں چونی رہتی دل کی دھڑکن نہیں بڑھتی کان پر جو نہیں رہتی میرا خیال یہ ہے کہ دل پر اللہ نے اسے ٹھپا لگا دیا ٹھپا لگا دیا ایک پیاسا مسافر جو کڑک کی کڑاکے کی گرمی کے اندر ریگستان کا سفر کر رہا ہو پچپن ڈگری کی گرمی ہو اور قطرے قطرے پانی کے لیے تڑپ رہا ہو اور ایک اللہ کا نیک بندہ ایک چاول میں اور ایک سراہی کے اندر میٹھا ٹھنڈا پانی لے کر اسے بلا رہا ہو اور یہ مسافر نہ اس کے طرف دیکھے نہ پانی کی طرف جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حسم مر چکی ہے یہ زندہ چلتی لاش ہے نہ اسے بھوک کا احساس ہے نہ اسے پیاس کا احساس ہے جسے شر اور خیر کی کوئی تمیز نہیں جسے رمضان اور اپریل کی کوئی تمیز نہیں جسے قرآن کے مہینے اور گانے کے مہینے کی کوئی تمیز نہیں ضرورت نہیں ہے اسے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے محبوب کی امت کی کہلانے کی نکل جاؤ میرے محبوب کی امتی سے نکل جاؤ اسلام کے دائرے سے کوئی بے وقوف ہوگا جو تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوگا کوئی بھامڑ ہوگا نادان ہوگا جو تمہیں محبوب کی امت کی طرف بلاتا ہوگا جب تمہیں قرآن کی قدر نہیں جب تمہیں رمضان کی عظمت نہیں جب تمہارے یہاں رمضان غیر رمضان دونوں برابر ہیں رمضان میں وہی حرام ساتھ لیا رمضان کے اندر وہی گناہ ہے کبیرہ رمضان میں وہی دنیا کے کتے بنے رہتا رمضان رمضان میں وہی بزنس کی بات کرنا میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا کہ اسے جو ہے آخا کا امتی بن کر رہنے کا کوئی حق ہے اللہ کا نیک بندہ مسلمان بن کر رہنے کا کوئی حق ہے نکل جائے نکل جائے یہاں ہندوستان میں جتنے کنکر ہیں اتنے شنکر ہیں کسی شنکر کا وہ پجاری بن جائے جتنے جو ہے بدھ ہیں اتنے دیوی اور دیوائے ہیں پوجا کرے کسی اور دیوتا کی پوجا کرے جو دیوی اسے رمضان میں کھانے کی اجازت دیتا ہو جو دیوتا اسے رمضان میں داڑھی بڑھانے کی اجازت دیتا ہو جو بھگوان اسے رمضان میں کتے اب سمر کی طرح چرنے کی اجازت دیتا ہو اور جو جھوٹا خدا اسے رمضان کے اندر بیوی کو رڈی کی طرح بھیجنے کی اجازت دیتا ہو مسلمان کے بچے ہو مسلمان کے نطفے سے پیدا ہوتے ہو مسلمان کا نام رکھتے ہو محبوب کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو کاجا جمیری اور بزرگان دین کے دامن کے تھامنے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر رمضان میں رمضانی بن کر دکھاؤ مسلمان بن کر دکھاؤ یہ ٹی وی بند ہو جانا چاہیے یہ گانے بجانے بند ہو جانا چاہیے یہ لڑائی جھگڑے بند ہو جانا چاہیے بلکہ میں کہتا ہوں کہ جس کا کاروبار اپنے اختیار میں ہے ایک تو ہے ملازم ملازم کی ملازمت اپنے اختیار میں نہیں ہے نوکر کی نوکری اپنے اختیار میں نہیں ہے اور ڈیوٹی کرنے والے کی ڈیوٹی اپنے اختیار میں نہیں ہے تو لہذا وہ مجبور ہے اگر نہ جائے گا ڈیوٹی سے نکال دیا جائے گا جس کا کاروبار اپنا جس کا مشغلہ اپنا اگر ساٹھ اگر وہ تیس دن اگر رمضان کی مقدس ساتوں نے اپنے آپ کو کاروبار سے الگ کر لے اپنے آپ کو دین کا تابع بنا دے اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کر دے اپنے آپ کو جنت کے حوالے کر دے اپنے آپ کو عرض کے حوالے کر دے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خبیص جو دل کے اندر یہ خیال لاتا ہے مولی صاحب ممبر پر بیٹھ کر یہ بات کہنا بہت آسان ہے کہ ذرا ایک مہینے کے لیے کاروبار بند کر دو ایک مہینے کے لیے دکان پر تالا لگا دو ایک مہینے کے لیے بزنس کو ختم کر دو حضرت چوروں کو کون پالے گا اولاد کو کون پالے گا عید کے اندر کپڑے کون سلائے گا اس جیسے کمی میں اور خبیص انسان کے لیے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان ایسا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر مومن کے رزق کو اضافہ کر دیا جاتا ہے تجھے حدیث پر ایمان ہے تجھے کاروبار پر ایمان ہے تجھے دکان پر ایمان ہے تجھے خدا کی شان الساکیت پر ایمان ہے اور تو نے بچپن کے اندر یہ کہا تھا آمن تو بلّہ ہی و ملا ہی کدی ہی و خطبی ہی و رسولی ہی اور آگے چل کر کہا تھا وہ قدری ہی و شر ہی تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر تقدیر پر ایمان لایا تھا چڈی بیچنے والے باڑی بیچنے والے چڈی باڑی پر ایمان لایا تھا اور مؤس بیچنے والے سموسے بیچنے والے سموسے مؤس پر ایمان لایا تھا اور کل کپڑا بیچنے والے برتن بیچنے والے چپل بیچنے والے ایک مرتبہ تو دنیا کے کتوں کو آزاد آزمایا ہے تو دنیا کے سیاستدانوں کو آزمایا ہے تو دنیا کے علماء سو کو آزمایا ہے تو دنیا کے شیطانوں کو آزمایا ہے تو نے فلم میں کام کرنے والے چماروں کو فلم میں کام کرنے والے ہجڑوں کو آزمایا ہے تم نے اخباروں کے اندر آنے والے ایڈ کو آزمایا ہے تم نے فلم میں دکھانے والے اشتہار کو آزمایا ہے ایڈ آتا ہے تو تم کر کر دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہو اور سڑکوں پر بڑے بڑے ایڈ لگتے ہیں اور اس کے اندر دکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ سے دانت کے کیڑے مر جاتے ہیں اور دانت موتی جیسے سفید ہو جاتے ہیں چمار کے پہلے پر تم نے وہ صابن کو لیا تھا نہیں لیا تھا تم نے وہ پیس کو لیا تھا نہیں لیا تھا تم نے چماروں کی بات مانی تم نے سڑکوں پر آویزہ بورڈ کی بات مانی تم نے ٹی وی کے اندر آنے والے ایڈورٹائز کی بات مانی تم نے فلموں کے اندر اشتہار کی بات مانی تم نے میڈیا کی غلط خبر کو مانا میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مومن کے بچے ہو ایمان کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو اسلام کے لطفے سے پیدا ہوئے ہو اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہو کہ ایک مرتبہ میرے محبوب کی بات پر جو ہے بھروسہ کر کر تو دیکھو میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد کر کر تو دیکھو آپ جو ہے میرے محبوب فرماتے ہیں مزاج کی رسک المومن کہ اس مہینے کے اندر مومن کے رسک کو بڑھا دیا جاتا ہے تم نے مانا نہیں مانا وہ فلم میں کام کو خان جس کے امریکہ کے ایئرپورٹ پر کپڑے اتار دیے مرو مرو اور نقالی کرو دنیا کے کتوں کی اور دنیا کے کتوں کا انجام قیامت پہ نہیں دنیا کے کتوں کا انجام قبر پہ نہیں دنیا کے کتوں کا انجام پل پر نہیں جو اپنے آپ کو کھینگ کہتا تھا تھا خان کہتا تھا برطانیہ کی سرزمین کے اندر جس کا موم کا مجسمہ مرد آہن کو تسلیم کرتے ہوئے بنایا گیا تھا کیا اسے دنیا میں خدا نے ذلیل نہیں کیا کیا خدا نے اسے ننگا نہیں کیا مانگنے والوں اس کا پیشاب پینے والوں اس کے نقش قدم پر چلنے والوں اس کی بات مان کر ہے تیل اپنانے والوں اور اس کی بات مان کر اس کا لباس اپنانے والوں اس کی بات مان کر چورو کی غلامی کرنے والوں ایک مرتبہ میرے محبوب کی بات مان کر دیکھو اگر آپ ملازمت کرتے ہیں چھٹی مل سکتی ہے چھٹی لے لو تالا لگ سکتا ہے تالا لگا لو دیکھو صبح شام لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ علماء نے کہا ستر ہزار مرتبہ جو کلمہ طیبہ پڑھے پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور فرما دیں گے میں آپ یہ طے کر لیں رمضان کی مقدس ساتوں میں کلام پاک کا اتنا ختم کریں گے اور ستر ہزار مرتبہ اپنے لیے اپنی ماں کے لیے اپنے باپ کے لیے اپنے استاد کے لیے اپنے پیر و مرشد کے لیے اگر چورو کا حیث پیتا ہو نفاس چاٹتا ہو تو چورو کے لیے یہ بھی کچھ کر کو دیکھ کتنی غلامی کرتے ہو ذرا اس کی مغفرت کا بھی تو انتظام کر دو ذرا خبر کے اندر پسلیاں نہ ملنے کا انتظام تو کر دو اور تم نے چورو کو کھلا کر پلا کر وہ گینڈی بنا دیا ہے بچوں کو لڑکوں کو کھلا کر پلا کر گینڈوں کے بچے بنا دیا ہے یہ جہاد کے لیے تو نہیں ہو سکتا یہ اسلام کے لیے تو نہیں ہو سکتا یہ قوم و ملت کے لیے تو نہیں ہو سکتا ہاں خبر کے سام تعریف ضرور کریں گے خبر کے بچوں تعریف ضرور کریں گے اے باپ تیرا شکریہ اے جورو کے غلام تیرا شکریہ کہ تو نے جورو کو پوٹا کر کر بیٹی اتنا بنایا کہ آج پینے کو اچھا خون مل رہا ہے آج دن مارنے کو اچھا جسم مل رہا ہے خوش کرو تم خبر کے سانپوں کو خوش کرو جورو کے غلاموں جورو کے بات پر ایمان لانے والوں تمہیں بچ کے اندر آمن تو دلّا نہیں آمن تو بجوری ہی بتایا گیا تھا کہ تم جورو کی بات پر تم دکان پر تم دنیا پر تم دولت پر ایمان لے کر آئے تھے تم فلم میں کام کرنے والے کتوں پر ایمان لے کر آئے تھے میں نے گزشتہ جمعہ عمران ہاشمی کی بات کہی نہ تو نام سے نہ تو کام سے نہ تو ذات سے نہ تو پیشے سے کہیں اسلام کی خوبو نہیں لیکن صرف نام مسلمانوں کے نام سے مل رہا ہے انجام کیا ہوا یہ جو کنگ خان جو اپنے آپ کو کہتا ہے وہ کہتا ہے سیکولرزم کو دیکھنا ہو تو میرے گھر میں دیکھ لو جمہوریت کو دیکھنا ہو تو میرے گھر میں دیکھ لو ایک ہندو ہے ایک سکھ ہے ایک عیسائی ہے ایک مسلمان ہے چاروں چاروں مذہب کے ماننے والے ایک بیٹا ایک بیٹی ایک جورو ایک جو ہے مرد سب کے سب الگ دھرم کے وہ کہتا ہے کہ کرسمس بھی منائی جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ گنیش کی پوجا کی جاتی ہے گنیش کا پوجا کر کر دیکھ لیا کرسمس منا کر دیکھ لیا افطاری کر کر دیکھ لیا لیکن جھوٹا مذہب پر چلنے والا خدا نے سلیم کر دیا خدا نے رسوا کر دیا دو گھنٹے تک اسے مادر ذات برہنا رکھا گیا کپڑے اتار کر رکھا گیا فالو کرنے والوں نقش قدم پر چلنے والوں تم نے دنیا میں اپنے ہیرو کا تم نے دنیا میں اپنے پیشوا کا تم نے دنیا میں اپنے امام کا تم نے دنیا میں اپنے سردار کا اپنے گرو گنٹال کا انجام دیکھ لیا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم قیامت ہوگی یہی خان ہوگا یہی فلم میں کام کرنے والے کتے ہوں گے مادر ذات برہنا ہوں گے اور کہیں کہ تم قالو ربنا انا اناتانا سادتنا بکو رانا سبیلا اے اللہ ہمارے عقلوں پر پٹی پڑ چکی تھی ملا چیخ چیخ کر کہتا تھا مولوی چیخ چیخ کر کہتا تھا اس کے چہرے سے نفرت تھی اس کے بول سے نفرت تھی اس کے علاقے سے نفرت دی اس کے بیانوں سے نفرت دی اس کے حرکات سے سکنا سے ہمیں نفرت دی اللہ ہم نے ان مدے سور کھانے والوں کی بات کو مانا جو عذاب تو ہمیں دے رہا ہے اسے دگنا کر کر ان کا عذاب ہمیں دینا ان کو عذاب دینا میرا افرق پوچھے گا الفیاتی کون نظیر تمہیں ان کے نقش قدم پر چلنے سے پہلے کیا میرے رب میرے قرآن کا پیغام تم تک نہیں آیا تھا میرے نبیوں کا پیغام کیا تم تک نہیں آیا تھا میرے رسول رسولوں کا پیغام کیا تم تک نہیں آیا تھا کیا میرے صحیحوں کا پیغام کیا تم تک نہیں آیا تھا حلوکیاتی کم نظیر پانونا پد جہاں انا نظیر وہاں تو جھوٹ نہیں بول سکتے دنیا میں تم مقدمہ جھوٹ بول کر جیت سکتے ہو سپریم کورٹ کے اندر جیت سکتے ہو اور ہندوستان کے سطر کو دھوکہ دے سکتے ہو میرے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے میرے رب کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے آلو قد قدا نذیر ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا پکزہ بنا ہم نے جھٹلا دیا ہم نے جھٹلا دیا وہ داڑھی کے بارے میں کہتا رہا ہم ہجڑے بنتے رہے وہ اسلامی لباس کے بارے میں کہتا رہا ہم پہانے کی بھیڑ دکھاتے رہے اور پیشاب کا چنڈل دکھاتے رہے پقزہ بنا وقلنا ما نزل اللہ من شہید برقے کے بارے میں کہا کہتا رہا مولوی ہم نے کہا کہ اسلام کے اندر برقعہ نہیں ایک نام نہاد کتا مولوی جو دلی کا وحید الدین خان ہے جس کو دارلوم نے ریجیکٹ کر دیا مذاہب نے ریجیکٹ کر دیا اور ردوا نے ریجیکٹ کر دیا سیکولر مولوی بھی سیکولرزم کی شراب پینے والا وحید الدین خان جس کی بیٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اندر چلا رہے پروفیسر ہے منگلور کی ایک کالج کی طالبہ برخے کی لے کر اس کاف کو لے کر پھر بال سے الجھ پڑی اور اس نے فرانس کی اس طالبہ کے نقش قدم پر چلا جس فرانس کے اندر برہنا پڑتا جس فرانس فرانس کے اندر ان تھی جس فرانس کے اندر ننگے رہنا زنا کرنا ایک جو ہے فیشن تھا اور ایک ہنر تھا برائی کرنا ایسے ماحول کے اندر محمد محمدیہ کی خولا کی بہن عائشہ کی بیٹی اور خدیجہ کی بیٹی اور حضرت فاطمہ کے نسل سے چلنے والی ایک خاتون کھڑی ہوئی اور اس نے کہا گولی لگانا ہو تو گولی چلا دو اور بندوق سے مارنا ہو تو مار دو زندہ دفن کرنا ہو تو دفن کر دو لیکن میں اما عائشہ کے آنچل کو فاطمہ زہرا کے دوپٹے کو نہیں ہٹا سکتی پورے عالم نے اسے بنوایا کہ کالج کے دروازے تک تم پہن لے کالج میں جا کر نکال دے نہیں ہی مسجد ایجیز کو نکال سکتی اس نے ہٹ درمی کی جی کی کالج پرمیشن دینے پر مجبور ہوا اور جو ہے یونیورسٹی اسے داخلہ دینے پر مجبور ہوئی اسی بیٹی کے نقش قدم پر چلتی ہوئی عائشہ نام کے خاتون اللہ اسے سلامت کرے اللہ اس پر رحمت برکت نازل کرے اس نے ان خواتین کے منہ پر جو سیکولر ذہنیت کی حامل ہے اور وہ عورتیں جو اسلامی نام رکھ کر رنڈیوں کا کام کرتی ہیں اور وہ عورتیں جو مردوں کو باندھ کر کتے طرح اپنے گھروں کے اندر پالے ہوئے رکھی ہے تو کتے کی طرح ان کے منہ پر تھوک کر ان کے منہ پر مار کر عالم اسلام کا کا چین عالم عالم یہودیت کا عالم کا عالم کفر کے چیلنج کو اس نے سہا کہا جو بھی ہو جائے میں اپنے مردے کو نہیں چھوڑوں گی میں اس کاف کو نہیں چھوڑوں گی ایک طرف امت کی اس بیٹی کی طرف قوم کے علماء کی ہمدردیاں قوم کے رہبران کی ہمدردیاں ایسے میں فریدہ جو الدین خان کی بیٹی جامعہ ملیہ کی لیکچرار ہے اس نے کہا کہ برقع بخاری میں نہیں ہے برقع ترمیزی میں نہیں ہے اسلام نے کوٹ نہیں کیا ہے کہ یہ لباس ہونا چاہیے اور ایسا جو ہے برقع ہونا چاہیے میں حضرات یہ اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے مسلمان جس چیز کو تخوے کا شعار اپنا لیتا ہے اسی کو اسلامی لباس کہا جانے لگتا ہے کلام پاک میں سور آراف میں میرے رب نے فرمایا وہ بازو تخبہ جالی کا خیر تخبے کا جو لباس ہے وہ بہترین لباس ہے سولہ سینٹی میٹر کی چولی پہنی ہوئی اور لنگے کا اور چولی کا چندریا کا گانا گانے والی رنڈی اور امت کی وہ بیٹی جس نے اپنے چہرے کو ڈھکا ہے جس نے اپنے ہاتھوں کو گلوز سے ڈھکا ہے جس نے اپنے پیروں کو موزے سے ڈھکا ہے جس نے اپنے جسم کے ڈال ڈول کو چھپایا ہے ایک گندی عورت اور ایک برقع پوش عورت کو رکھ کر پوچھو کون پاک باس عورت ہے کون اس میں رنڈی عورت ہے دنیا کا اندھا بھی کہہ دے گا اپنی نگاہ بصیرت سے کہ برقع پہننے والی عفیفہ ہے برقع پہننے والی پاک دامن ہے برقع پہننے والی عصمت اور آبرو کی حاملہ عورت ہے اب قرآن نے کہا وہ لباس التخوا ٹوپی پہننے والا اسلامی علماء کا لباس بزرگان دین کا لباس اپنانے والا ایسے میں وحید الدین خان اور اس کے لشکر اور اس کی بیٹی نے ایک ایسے موقع پر جب امت کی بیٹیاں امتحان کے دور سے گزر رہی تھی آزمائش کے دور سے گزر رہی تھی اس نے میڈیا میں آ کر یہ کہا کہ عائشہ غلط کر رہی ہے کالج کے رولز کو فالو کرنا چاہیے ایسے میر جعفر ایسے میر صالح ایسے پور نیا ایسے ابو جہل ایسے عبداللہ ابن عبی ابن سلول ایسے منافق ایسے عبداللہ ابن سبا ہر زمانے کے اندر پیدا ہوتے رہیں گے مسلمانوں مسلمانوں جب تم بازار میں جاتے ہو کھڑے کھوٹے کا فرق کرتے ہو مسلمانوں جب سواری خریدنے جاتے ہو کھڑے کھوٹے کا فرق کرتے ہو راشن لینے جاتے ہو کھڑے کھوٹے کا فرق کرتے ہو کیا تم حق اور باطل کی تمیز نہیں کر سکتے کیا تمہیں جنت کی بہتی نہریں اور جہنم کے لہو کا کوئی فرق نہیں ہے کیا تمہیں عرش کے سائے میں اور فلم کے اندھیرے میں کوئی فرق نہیں ہے اگر فرق نہیں ہے لہم قلوب اللہ کا ہونا ولہم و اللہ آئین اللہ ولہم آزان اللہ ہونا بھی اولئک کا کلن بل ہم اگر میرے رب نے کہا آنکھ رکھ کر جو نہ دیکھے کان رکھ کر جو نہ سنے دل رکھ کر جو حق و باطل کی تمیز نہ کرے میرے رب نے کہا ملائی کا کل انعام یہ چار پاؤں کے جانور کی طرح ہیں نہیں بل ہم اگر چار قوم کا جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے لیکن یہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا یہ کتے سور اور اس کے پہانے کے کیڑے سے بدتر ہے جو حق باطل کی تمیز نہ کرے جو برقع بے برقعے کی تمیز نہ کرے جو پاک دامنی اور سنا میں فرق نہ کرے جو اسلامی لباس اور و چماروں کے لباس کے فرق کو نہ پہچانے جو رمضان اور غیر رمضان میں تمیز نہ کرے میرے رب نے کہا الائی کا کل انعام یہ چوپایوں کی طرح ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا احسان ہے اللہ کی مہربانی ہے خدا جانے ہم نے کون سی نیکی کی اللہ تبارک تعالیٰ کو اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ نیکی پسند آ گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر سے ہمیں رمضان المبارک کی مقدسات برحمت پر ورنہ سال گزشتہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کتنے افراد تھے اور کتنے جو ہے ہمارے دوست تھے احباب تھے آج منو تلے مٹی کے اندر دبے ہوئے ہیں چاند ہے رمضان کا دیکھ نہیں سکتے تراوی ہے پڑھ نہیں سکتے سہری ہے کھا نہیں سکتے مسجد سے بسم اللہ کی پکار بلال مسجد ہے پڑوس میں قبرستان ہے میسور روڈ کا قبرستان ہے پڑوس میں مسجد ہے ٹہنی روڈ کا قبرستان ہے پڑوس میں مسجد ہے ہو سکتا ہے رب کائنات ان بے نمازی ان روزہ خوروں کو چڑھانے کے لیے افطاری کے وقت مؤذن جو بسم اللہ پڑھتا ہے اس کو سناتے ہو یہ خبر میں تڑپتے ہوں گے یہ خبر میں مچلتے ہوں گے کہ چلو تاریخ کا وقت ہو گیا ایک اشداؤ میں تھن مارتا ہوگا ستر گز زمین کے اندر دفن ہو جاتے ہوں گے کہ کبھی دنیا میں تمہیں کیا ہو چکا تھا بیڑی پینے کے لیے پان کھانے کے لیے زردہ چبانے کے لیے چورو کی غلامی اور حید و نفاس کو چاٹنے کے لیے تم روزوں کو چھوڑا کرتے تھے اور جب کہا جاتا ہے روزہ رکھو بھائی جو روزہ رکھے تو اس کی رعایت بھی کرنا میرا کاروبار ہی ایسا ہے جھوٹ بولے بغیر چلتا نہیں روزہ رکھے تو داڑھی رکھنا میرا کاروبار ہی ایسا ہے کہ داڑھی رکھے تو کام نہیں ہوتا داڑھی اٹھائے تو کام ہوتا ہے گالیاں دے بغیر نہیں چل چھوڑ دے کاروبار کو کاروبار تو تیرا رازق نہیں ہے کاروبار تو تجھے پالنے والا نہیں ہے میں نے کہا کہ چماروں کو آزمایا فلم میں کام کرنے والوں کو آزمایا حدیث کے الفاظ ہیں یوزاد رزق المومن کہ اس مہینے کے اندر مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے بڑھانے والا کون دکان نہیں وہ کافی دکان کو ماننے والا بڑھانے والا کون کارخانہ نہیں کارخانے کو ماننے والا کافر بڑھانے والا کون ملازمت ملازمت کو دیوی دیوتا سمجھنے والا بھیڑ کا بچہ بڑھانے والا کون قون فی الارض اللہ دے نسکوہا زمین کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے اور جاندار ہے روزی ذمہ داری اللہ پر ہے ان اللہ المتین بے شک اللہ روزی دینے والا ہے اللہ نے فرمایا وامر اہلک بالصلاۃ بھی علیہا کہ تم نماز پڑھو گھر والوں کو نماز کا حکم دو صبر سے کام لو نحن نحن نرزق ہم تمہیں روزی دیں گے لا نسالک رزقا تم سے روٹی نہیں مانگیں گے پرساد نہیں مانگیں گے ہندو کو پوجا کرنے کے لیے پرساد چڑھانا پڑتا ہے ناریل دینا پڑتا ہے مرغی مار کر چڑھاوا چڑھانا پڑتا ہے لانس سالو رشتہ نخنسوں کو یہ آیت ہے قرآن کی نہیں ہے دیکھو مزہ لو رمضان کا لطف لو ہمارے اکادری رمضان مبارک کے اندر جو لطف صحابہ کرام ملا بجے رمضان کے جانے کے بعد ہوتے تھے ان کو محبوب ملا ہوگا اور محبوب چھوٹا ہوگا تب تو انہوں نے رویا ہم روتے کہاں ہیں مبارک مبارک عید کا چاند نظر آ گیا مبارک اب ہمارا بڑا بھائی آزاد ہو گیا شیطان رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے اتنے لوگ نہیں جاتے آج انتیس ہے چاند رات ہے آپ دیکھیے آج آئیے میرے ساتھ دو چار بڈھے پانچ چھ بچے انہوں نے دیکھ لیے تو کافی مسجد کا اعلان اور رمضان کا چاند ہر تاڑی بڑا حرام خور کا بچہ جو سور کے نقطے سے پیدا ہوا ہوگا جو رمضان کو لات مار کر ڈھکیلنا چاہتا ہے وہ سور ہی کے نقطے سے پیدا ہوا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا جو رمضان کو لات مار کر ڈھکلے جو تراوی کو لات مار کر ڈھک لے جو شہری اور افطاری حدیث میں آتا ہے کہ شہری کو خوب مزے لے کر کھاؤ اس لیے کہ شہری کا دسترخوان رب کائنات کا دسترخوان ہے رب مسلمان مر کر عرض کے نیچے اللہ تعالیٰ مچھلی کو پکائیں گے اور نیکوکاروں کو دعوت دیں گے جنتیوں کو دعوت دیں گے بڑی مچھلی ہوگی کلیجا پکائیں گے اس مچھلی کا اور مسلمانوں کو بلائیں گے کھاؤ ارے مومن مسلمان رمضان میں شہری میں میرا رب تمہیں ہر شہری میں دعوت دیتا ہے جسے رمضان نہ ملا جسے رب جس نے رب کو نہ پہچانا جو گنہ گار تھا جو جہنم میں کچھ عذاب جھیلنے کے بعد وہ خدا وہ انتظار کرے قیامت کا دیکھو آج دیکھو انتیس ہے کتنی طلب ہوگی کتنی تڑپ ہوگی رمضان المبارک دیکھو مہینے آتے ہیں چلے جاتے ہیں یہاں سے ایک آدمی کو راجدھانی میں اور ایکسپریس ٹرین کے اندر بامبئی کا سفر کرنا ہے دو طریقے ہیں سفر کرنے کے ایک طریقہ یہ ہے کہ نیم کی ٹیبلٹ لے لے اپنے برف پر سوئے ایسا ایسا سوئے سوئے کہ پیشاب آیا ٹوائلٹ گیا اور بھوک لگی پوری مسالہ پوری ملی جو پیٹھا بڑا ملا کر کھا لیا چائے کی چا پی لیا سویا پی لیا سو کھا لیا سو لیا استجا کیا سو لیا نہ نہ ایک مسافر ہے ایک بچہ ہے وہ پورا مسال ایک گوبھی سے وہ گوبھی گیا اس نے پوچھا کہاں کے رہنے والے اس نے بتایا راجستھان کے کا موسم کیسا ہے راجستھان میں کھاتے کیا ہیں پھر ایک اسٹیشن آیا یہ اسٹیشن کون سا ہے یہ آندھرا کا ہے یہ کنٹور ہے اور یہ انت پور ہے اچھا انت پور ہے یہاں کا ٹیمپریچر کیا ہے یہاں کی پیداوار کیا ہے یہاں کی فصل کیا ہے یہاں مسجدیں کتنی ہیں یہاں ادارے کتنے ہیں دونوں کے سفر میں فرق ہے نہیں ہے ایک سو کر گزارنے والا اور ایک مزے لے کر گزارنے والا یہ دیکھو پہاڑی پر سے جھرنا گر رہا ہے یہ دیکھو ادھر سے ادھر تک پھول لہ رہا رہے ہیں یہ دیکھو ایسے معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہرے بھرے قالین کو زمین میں بچھا دیا ہے یہ کیا ہے یہ دھان کی فصل ہے یہ کب نکلتی ہے اس کے مالک کون ہے سفر کا مزہ دو گنا چار گنا دس سونا سفر دونوں نے کیا نیم کا ٹیبلٹ کھا کر اور انجیکشن لے کر سونے والے نے بھی اور سفر کا وہ مزہ جگنے والے ہر طرح کے کھانے کھانے والے کبھی توشا کاٹ لیا کبھی کسی کے توشے میں جو ہے پارٹنر ہو گیا شریک ہو گیا ہر کھڑکی میں گھوم کر دیکھتا ہے نگاہ اٹھا اٹھا کر دیکھتا ہے رمضان آتا ہے جاتا ہے خدیش پر نیم کا ٹیبلٹ لے کر شیطان کا منہ پی کر سونے والے کی طرح رمضان چلا جاتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی صحابہ کو ماننے والا صحابہ کرام آخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو دعا پڑھائی تھی نہیں پڑھائی تھی اللہ عما لنا فی رجب و شاہبان اے اللہ رجب میں برکت دے اے اللہ شاہبان میں برکت دے شابان میں برکتیں ملے گی یہاں بات ختم نہیں ہوئی وہ نہ رمضان مولا رجب سے ہمیں رمضان کا انتظار ہے ایسا نہ ہو کہ موت کے فرشتے کو تو بھیج دے رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے شہری کو دیکھنے سے پہلے افطاری کو دیکھنے سے پہلے تراوی کے منظر کو دیکھنے سے پہلے کلام پاک کی تلاوت کو دیکھنے سے پہلے صدقہ خیرات کرنے سے پہلے شہری افطاری کو دعوت دینے سے پہلے وہ ملک الموت کو نہ بھیجنا وہ ملنا رمضان ہم اب جب اتنے قریب ہاتھ کے دیوالا آ گیا ہے مولا اس دیوالے کو دور تک تو پہنچا دے یہ دعا ہم نے پڑھائی تھی نہیں یہ دعا کثرت سے صحابہ کرام جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے وہ ولکنا رمضان یہ ساٹھ دن بڑے آزمائش کے ہیں مولا یہ ساٹھ دن بڑے امتحان کے ہیں اللہ بیسمی کا امو تو واہیا کہتے ہوئے ڈر ہوتا ہے کہ مولا تو نے مین کو موت کی بہن قرار دیا ہے کہیں ایسا نہ ہو تو تو ہو واہیا نہ ہو یعنی موت تو ملے لیکن آہیا یعنی پھر دوبارہ اٹھنا نہ ملے اس لیے اللہ لنا پی رجب و شابان وبلغنا رمضان اے اللہ یہ رجب شابان کو کٹا دے ہمیں رمضان کی ساتھ دے دے صحابہ سوتے ہوئے ڈرتے تھے سفر کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کا سفر یہ آخری نہ ہو جائے کہیں یہ ان کا سونا آخری سونا نہ ہو جائے اتنا پریشان ہوتے تھے کیوں نہیں مچل رہی ہے طبیعت کیوں نہیں تڑپ رہا ہے دل کیوں نہیں بے قرار ہو رہی ہے طبیعت ہاں ہو رہی ہے کیوں رمضان میں سموسے کہاں ملیں گے رمضان میں گوشت کم قیمت میں کتوں کے لیے کہاں ملے گا عید کے لیے کپڑا کہاں سلے گا کون سا ٹیلر ہو کتوں دنیا کے کتوں مرو بل موتوں بغیر کو تم نے دنیا میں جب جنت کے مزے نہیں چکے میرا رقص میں آخرت میں بھی جنت نہیں چکے مرو بل موتوں بغیر لے جاؤ چوروں کو لے جاؤ جاؤ بازاروں میں گھماؤ تم اس کی جورو کے سینے کو دیکھو وہ تمہاری جورو کے سینے کو دیکھے قرآن سے کیا لینا دینا تراوی سے کیا لینا دینا اور شہری تاری سے کیا لینا دینا رمضان کی رحمتوں برکتوں سے مارو کل موتو بغیر لکھو اپنا پیشاب کرو اور پیشاب کے اندر ڈوب پڑو اللہ کیا کرے گا ہم ال وان تم لہا کاری ہو مسلمانوں اللہ رسول کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں کعبے کی تقدس کا واسطہ ایک مرتبہ یہ رمضان المبارک کی ساتھ ہے ہم پر آ رہی ہے پورے اہتمام کے ساتھ کاروبار نہیں حدیث پاک میں آتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ رمضان آتا تھا میرے آقا میرے محبوب کمر پر پٹی کس لیا کرتے تھے کمر پر پٹی کسنے کا ترجمہ ہمارے محدثی نے کرام میں بیان فرمایا ہے کہ رمضان میں آقا کو بیویوں سے رغبت نہیں ہوتی تھی بستر الگ کر دیتے تھے اور قرآن ہوتا تھا آقا ہوتے تھے جبریل امین آتے تھے جبریل آقا کو کلام سناتے تھے آقا جبریل امین کو کلام سناتے تھے صحابہ کلام پاک کے سننے سنانے کا دور دورہ تھا شیخ الحدیث حضرت مولانا صاحب قطب الاقدار جن کی فضائل اعمال کو میرے رب نے کائنات کے چپے چپے کے اندر چمکا دیا اور حاصل جسے دیکھ کر جلتا ہے اور جسے جلن کرنے والا دشمن اپنے پیٹ کے اندر انگاروں کو لاتا ہے فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کی خواتین کے اندر مقابلہ ہوتا تھا اور ہماری بیگم کہتی میں بیٹی سے آگے بڑھ جاؤں گی تلاوت میں ہماری بیٹی کہتی نہیں ماں سے میں آگے بڑھ جاؤں گی بھیا کہتا نہیں میرا قرآن ایک تراوی میں میرا ایک قرآن تحجد میں میرا ایک قرآن نوافل میں میرا ایک قرآن دن کے اجالے میں میرا ایک قرآن رات کی تاریخی میں سبحان اللہ کیا مزے رہے ہوں گے کہ بھائی بھی قرآن بہن بھی قرآن ماں بھی قرآن باپ بھی قرآن نہ گانا نہ گالی کیا مزہ ٹوٹ رہے ہوں گے تبھی تو یہ رمضان کے جانے پر رویا کرتے تھے اور رمضان کے جانے کے بعد اگلے رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے تبھی تو رب کائنات ایک رمضان المبارک کے جانے کے بعد عید الفطر کے دن ہی سے جنت کو سنوارنا شروع کر دیتے تھے جہاں جنت کو مزین کرتے تھے فرشتے اللہ کے حکم سے تو جنت کا رضوان پوچھتا اور جنت کے فرشتے پوچھتے آخر کس آدمی کے لیے جنت کو مسکن کیا جا رہا ہے ابھی تو رمضان گیا ہے ابھی تو تراوی گئی ہے ابھی تو شہری تاریخ کا منظر گیا ہے تو وہ فرشتے کہتے اب گیارہ مہینے کے بعد دوبارہ امت محمدیہ کے لیے میرا اللہ رمضان لانے والا ہے وہ اگلے گیارہ مہینے بعد جو رمضان آ رہا ہے اس رمضان کے لیے میرے رب نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ ابھی سے جنت کو مزین کیا جا رہے تمہیں اس کی فکر نہیں ہے تمہیں اس کی طلب نہیں نہیں تو نکل جاؤ جاؤ دو ترابی پڑی بھاگ گیا آٹھ رکاس پڑھ کر بھاگ گیا پتر پڑھ کر بھاگ گیا آٹھ دن کو بھگوڑے بھاگ بھاگ کہاں تک بھاگتا ہے بھاگ جہنم کے لہو تک زادیوں کی شرمگاہ تک اور حرام خور کتے جو جہنم کے اندر ہے وہیں تک نہ بھاگے گا اور کہاں تک جائے گا تو بھاگنا دیکھیں گے کہاں تک بھاگتا ہے جہنم ترقی تو جہنم کے بعد اور کوئی ملک نہیں جہنم کے بعد نافرمانی کا اور کوئی علاقہ نہیں اس لیے اللہ کا بڑا شکر ہے رمضان سے پہلے رمضان کو سمجھ نہیں اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے جس کا اختیار ہے دیکھو میرے پاس آ کر اگریمنٹ لکھا لو جمعہ کی نماز کے بعد سونے کے پتھر پر چاندی کے پتھر پر میں دنیا کی حکومتوں کے وعدوں پر پیشاب کر سکتا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر تھوٹ سکتا ہوں اس لیے اقوام متحدہ کے فیصلوں کے اوپر میں بیت الخلا کر سکتا ہوں یہ سب غلط ہو سکتے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں نکو و مطلوب یہ دونوں کمزور جھوٹا نہیں ہو سکتا میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتے آپ نے فرمایا یوزاغی المومن کارخانہ بند کر کر دیکھو ایک وقت کی روٹی کم پڑے ذمہ دار ہم ہم لیں گے اللہ پر بات بھروسہ کرنا ہماری بات پر اعتماد کرنا ہم آپ سے اگریمنٹ کریں گے آپ کے نقصان کی تلافی کریں گے زمین اوپر جا سکتی ہے آسمان نیچے آ سکتا ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے سمندر میں آگ لگ سکتی ہے میرے محبوب آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہم آپ کی وکالت لے کر امت محمدیہ کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ لوگوں کاروبار کو تلاش دو اپنے ملازمتوں کو طلاق دو آؤ قرآن کی لذتیں آؤ رمضان کی برکتیں آؤ تراویح کی لذتیں دیکھو کتنا مزہ ملتا ہے کچھ لوگ دین کا بہانہ لے کر نہیں بھائی کیا بھی ضروری نہیں تراویح پڑھنا یا امت جہنم میں کٹ کو ہے یا کلمہ نہیں آتا اب ہمیں جو ہے اللہ کا دین کا کام کرنے یہ سب ایک نمبر کے نالائق لوگ ہیں یہ دین کا مزاج نہیں جانتے یہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج کو نہیں جانتے تو پھر میں یہ کرنا چاہیے مجھے بیان نہیں دینا مجھے اب یہاں بیان نہیں دینا بیان پونے ایک پہ شروع ہو کر سوا دو تک ڈیڑھ گھنٹہ اور پھر عربی خطبہ نماز سب ملا کر تقریباً جو ہے دو گھنٹے کا پروگرام میں دو گھنٹوں میں رنڈی خانوں میں جا کر کتے کتے اور کتوں کو ملنے سے بچا سکتا ہوں مجھے بھیج دو کہ بھائی ضرورت نہیں جاؤ کتے کتیاں مل رہی جا کو بچاؤ ادا دینے والے موذیم کو کھینچو بھائی کیا رہے ضرورت وہاں بازار کے اندر لوگ جھوٹ بول رہی تو انہیں آسان دینے کو بمبڑیاں مار رہا ہے چودہ سو سال سے کیا فائدہ اللہ اکبر کا ترجمہ معلوم نہیں کمینوں نالائے کو سدھر جاؤ رمضان المبارک میں قرآن کو چھوڑ کر تراوی کو چھوڑ کر دین کا ٹھیکہ تمہارے باپ نے نہیں لے رکھا ہے اپنی آخرت کا دیکھو یہ جھوٹی تعمیلیں کرتے ہیں یہ چھوٹی بات بیان کرتے ہیں کہ صاحب جو ہے امت جہنم میں جا رہی ہے ڈوبنے والا ڈوب رہا ہے تراوی و نفل ہے فضائل اعمال میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا تراویح کی دو سنتیں ہیں کان کھول کر سنو تراوی کی دو سنتیں ہیں ایک سنت بیس رکعت تراوی پڑھنا اور دوسری سنت تراوی میں کلام پاک کو مکمل کرنا دین کا کام سنت کو قتل کر کر نہیں کیا جا سکتا کمی میں دین کا کام تیری جرو سے ملنے کا جو وقت ہے اسے قربان کر کر دین کا کام کر دنیا کا کتا جو بنا ہے اس کاروبار کو قربان کر کر دین کا کام کر شادی میں جو وقت لگتا ہے بیٹیوں کی وہ وقت نکال کر دین کا کام کر تجھے قربانی دینے کے لیے ترابی ملی کہ ترابی کو چھوڑ کر میں دین کا جھنڈا بلند کروں گا یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگ ایک جگہ تراوی مکمل طور پر بیس رکعت شروع سے لے کر علی گلامین ذالب کتابوں سے لے کر مین الجنتی والناس تک ایک جگہ پکڑو اور جانے سے پہلے جیسا چورو کا تعین کرتے ہو لیلا کا تعین کرتے ہو سو مرتبہ سوچو میں جس ایمان کے پیچھے تراوی پڑھنے جا رہا ہوں کیا مجھے تراویح میں لذت آئے گی کیا مجھے تراویح میں مزہ آئے گا کیا مجھے تراویح میں قرآن سننے کا لطف آئے گا بلا وجہ آپ جو ہے چلے گئے اور پھر اس کے بعد پتا لگا کہ نہیں یہ ایمان تو صحیح نہیں یہ قرآن تو صحیح نہیں پڑتا جیسے دنیا میں اپنی بہو کو دیکھ کر پرکھ کر تم اختیار کرتے ہو اپنی دلہن کو دیکھ کر پرکھ کر چنتے ہو یہ قرآن اتنا سستا ہے یہ تراوی اتنی سستی ہے کہ ہر کس ناقص کے پیچھے تم تازے ایمان کے کہہ دو نہیں سوچ سمجھ کر کہ کہاں مجھے تراوی گزارنی ہے کہاں مجھے کلام ایک جگہ دوسری جگہ جم کرتے رہو گے ہر مسجد میں امام کے پڑھانے کا انداز الگ ہوتا ہے کوئی دو پارے میں کوئی سوا پارے میں کوئی ڈیڑھ پارا پڑتا ہے الگ الگ حافظ کا جو ہے انداز ہوتا ہے تو آپ نے تراوی بدل لی تو دوسری جگہ گئے تو آپ نے کم پارے سنے تھے وہاں وہ آگے بڑھ چکا تھا تو آپ کا قرآن ادھورا ہو گیا اگر یہاں کم تھا یہاں زیادہ تھا وہاں گئے تو ٹھیک ہے آج تو قرآن ملا لیکن تین دن کے بعد دس دن کے بعد لوٹ کر جب اپنے محلے میں آؤ گے پھر کلام پاک کے اندر فرق آ جائے گا تراوی کی دو سنتیں ہیں بیس رکعت پہلی تراویح سے لے کر چاند کے دکھنے سے پہلے تک پورا پڑھنا بیس بیس رکعت روزانہ پڑھنا سنت معقدہ ہے سنت معقدہ معقدہ معقدہ کا مطلب چھوڑنے والا گنہگار اور دوسرا اس تراویح کے اندر کلام پاک کو مکمل کرنا یہ دوسری سنت ہے اور جگہ جگہ گلی کوچوں کے اندر یہ جو کاروبار کر رہے ہیں لوگ کہ اشرے میں کلام پاک ختم ہے ہفتے میں کلام پاک ختم ہے پانچ دن میں کلام ارے بھائی ایک تراوی سے لے کر ہماری مسجد میں بیس پر نو دن تیس دن جو ہے تراوی یہاں ختم کو ختم نہیں چھبیس بھی نہیں یہاں انتیس کو ختم ہوتا ہے تو کوئی دو رکعت پڑھ کر بھاگ گیا کوئی چار دن پڑھ کر بھاگ گیا جب ہم جو ہے اس کو سارے مہینے میں ڈیوائڈ کر کر ایک کلام پاک پڑھتے ہیں تو بھگوڑے بھاگتے ہیں تو دن میں پانچ پارے سات پارے پڑھتے ہیں تو جب امام جو ہے یا لمون تالمون میں ذرا ٹیون آہستہ کرتا ہے رکو میں جانے کی تو فوراً بیڑی کو پھر کہا جو ہے رکو یہ قرآن کے ساتھ مزاح گلی کوچوں کے اندر بنگلوں کے اندر کارخانوں کے اندر یہ جگہ جگہ یہ ترابی کے فتوے کے اعتبار سے جائز ہے لیکن کچھ ضمیر بھی تو ہے بات ارے جو چیز جائز ہے اس کو چار شادیاں جائز ہے کیوں نہیں کرتے جو مارتی ہے شاہ جائز ہے کرو فتوے کے اعتبار سے جب ترابی الگ پڑھانا جائز ہے تو چار شادیاں بھی تو جائز ہے مسلمان ہیں پتا کھانا جائز ہے کھاؤ پتھر کھانا جائز جائے کھاؤ لکڑی کھانا حرام نہیں کھاؤ لکڑی کیوں نہیں کھاتے تو جب یہاں تمہاری عقل چلتی ہے تو ہر جائز کو اپنانے کے لیے مسجد کا ماحول کہاں سے لاؤ گے مسجد کا سکون کہاں سے لاؤ گے مسجد کی روحانیت کہاں کارخانہ صبح و شام تک رنڈیاں آتی جاتی جھوٹ بولا جاتا ہے اب اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنی سہولت کے لیے سہولت کون سے باپ کی سہولت ہمارے من جیل میں ڈال والے تو کیا جی کر کرتی جیلر کو بولتی کیا کہ نہیں صاحب میں ذرا کام تھا ضروری اس سے ذرا پانچ دن میں تمہیں دس دن کا کام لے لو میں انشاءاللہ شاء اللہ گھر جا کو اس کے کی نہیں چلتی جائے گی میں عدالت میں نہیں چلتی چلانے کے بعد سے خدا رسول ملا تو ہے نہیں ذرا کام تھا کام تیرے باپ کا تھا خدا تیری کام توڑ کر تجھے جو ہے ہاسپٹل میں ڈال دیتا پھر ڈاکٹر کو بولنا کام تھا بھاگنے کا جوتا لے کر مارے گا کام توڑ کر پڑی وہیں پر پیشاب پاخانا جیل میں پڑا ہے وہیں پر سڑ رہا یہاں کام نہیں ہے تجھے خدا مار کر بسترے پر سلائے گا تب تیری عقل ٹکا کام کا لفظ نہیں بولنا رمضان میں صرف کام روزہ رکھنا صرف کام تراوی پڑھنا اور صرف کام تلاوت کرنا ذکر کرنا اس کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے کہ رمضان میں مجھے کام تھا مجھے سفر تھا اور مجھے یہ تھا مجھے وہ تھا وہ چمار کا بچہ ہوئے مسلمان کا بچہ مسلمان کو رمضان میں تلاوت کے علاوہ کیا کام تراوی کے علاوہ کیا کام ذکر کے علاوہ کیا کام ہے کاروبار رسم ریت شادی بیاہ کی بات حضرت شاہ الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت کے بارے میں آتا ہے رمضان المبارک کا چاند دکھا کیفیت بدل جائے نہیں ایک مرتبہ میری بات مانو اس رمضان کو ذرا ایسے گزار کر دیکھو دیوانے ہو جاؤ لوگ کہیں پاگل کارخانے کو بند کر دیا اچھا خاصا رمضان میں چلتا ہے سموسے چلتی کھاری چیزاں چلتی کھانے پینے رمضان میں کمینے کتے کیا کرتے ہیں بوٹی مارکیٹ میں بیچنے والے کون ہندو ہی مسلمان مسلمان بکرا کاٹنے والا کون مسلمان خریدنے والا کون مسلمان انہیں بھی روزے دار انہیں بھی روزے دار کاٹنے والا بھی روزے دار روزے دار روزے دار کو چننا لگا وہ اللہ کو یہ بتانا یہ جتانا چاہتا ہے اللہ رمضان سے کچھ لینا دینا نہیں اور رمضان آئے جائے مجھے کچھ بھی نہیں تو دنیا کا کتا ہوں افطاری کے وقت سموسے کی قیمت ڈھائی روپے ساڑھے تین روپے چار روپے تراوی کے بعد سیکنڈ ہینڈ سموسا ڈیڑھ روپے میں ملتا ہے بوجھ کمینے کا بچہ یہ نیت کر کر ایک چار نے آٹھ نے دس پیسے رکھ کر کہ دنیا بھر میں گیارہ مہینے کتا بنا رہا ذرا روزے داروں کی رعایت میں دس پیسے چار انے رکھ کر یہ نیت کر کر کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کو ایک گھونٹ پانی پلائیں گے تو اجر ملے گا تو لہذا میں اسے سموسہ کم قیمت میں بے چارہ تلاوت میں لگا رہا ذکر میں لگا رہا اگر اپنی کو سموسہ بنانے میں لگا دیتا تو کتنا وقت ضائع ہوتا پاک صاف تیل ڈال کر چچڑے نکال کر پاک صاف سبزی ڈال کر یہ نیت کر کر کہ مولا میں تو دنیا کا کتا بنا رہا روزے دار کھائیں گے وہ میرے حق میں دعا ہے کوئی سوچنے والا ہے سوچنے والا کیا سوچے گا ساڑھے تین چار روپے مرے تھے روزے دار میرا بیٹا اب لے کر پڑتا ہے تراوی کے وقت وہی بولتا ہے ڈیڑھ روپے میں سموسا لے لو پانچ روپے کو تین سموسا لے کون بھیڑ کا بچہ چمار کا بچہ نہیں حرام کا بچہ نہیں اور یہودی نسل مسلمان کا بچہ یہ ہے ہمارا رمضان کے ساتھ تعلق کہاں سے رحمتیں برگر ہمارے اکابرین کے بارے میں آتا ہے رمضان المبارک پہ ان کی شان بڑی عجیب عجیب مزہ عجیب مزہ عجیب مزہ ہوتا ہے نہ کسی سے بات چیت نہ خط و کتابت نہ کونوں کا آنا نہ فونوں کا جانا شاہ شاہد صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا رمضان بڑا عجیب و غریب تھا ایک تحجد میں ختم کرتے تھے تراوی میں دو ختم کرتے تھے کلام پاک کو نواب ختم کرتے تھے کئی الفاظ کو بلا بلا کر کلام پاک سنا کرتے تھے اور بات چیت بالکل نہیں آپ کے پورے دین فرماتے کہ جب حضرت اپنی خانخواہ سے اپنی تنہائی کے کمرے سے نماز کو آتے بس آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہم سکون حاصل کر لیں بڑا مزہ آتا ہے آخا نے فرمایا ہم آشا فرماتی ہے رمضان کی ساتوں میں میرے محبوب بسترے کو الگ کر دیتے کمر پر پٹی کس لیتے تھے دیکھو مرو گے نہیں دانت جب جیل میں کوئی جاتا ہے شوہر بیوی نہیں مر جاتی اور جب کوئی باپ ایکسیڈنٹ ہو کر بچانے پر پڑتا ہے اس کی اولاد نہیں مر جاتی باپ پالنے والا ہوتا تو باپ کے جیل میں جانے پر باپ کے ہاسپٹل میں جانے پر اولاد کو پاخے کرنے چاہیے تھا پیٹ پر پتھر باندھنا چاہیے تھا لیکن اولاد کھاتی ہے شوہر کے مرنے کے بعد بیوی زندہ رہتی ہے کھاتی ہے اور اپنی عمر پوری کر کے مرتی ہے تو صاف کی قرآن سچا ہے ان اللہ اللہ اللہ روزی دینے والا ہے نہ لانس حلو کا رزقا ہم تم سے نہیں مانتے ہم تمہیں دیتے مانو میری مانو ایک مرتبہ کر کر کر دیکھو تراوی شروع سے آخر تک پوری پڑھو کلام پاک پڑھنا نہ آتا ہو کلام پاک کوئی پڑھ رہا ہو سنو دین کی باتیں کیا سیٹو کے ذریعے سے سی ڈی کے ذریعے سے اور جو ہے دینی کتابیں فضائل اعمال اور دیگر کتابیں پڑھو سنو سناؤ اور پھر تراوی کا لطف لو شہری کا لطف لو اور جو ہے افطاری کے وقت دعا وہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز سب سے قیمتی چیز ہم ایک ہماری گھر کی خاتون ایک ٹیلر کے پاس گئی رمضان سے پہلے ہم جو ہے پاری ہو جاتے ہیں رمضان میں کوئی کام نہیں کرتے سوائے وہ جو جیسے سبزی وغیرہ اس کو تو کوئی لے کر رکھ نہیں سکتا کسی سے منگوا لیتے ہیں ہمیں خود تعجب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے نیک و کاروں کے بل بوتے پر خدا سے جنت مانگ ہمارے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے نہ روزہ ہے نہ نماز ہے بیان کرتے ہیں دکھاوے کا کچھ ہم یقین کر یقین کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے دل کو تسلی نہیں کہ ہم کیا جنت میں جائیں گے خدا ہمیں کہے گا جاؤ جنت میں لیکن یقین ہے اس بات کا کہ قیامت کے وہ روز کہ جب کسی پیغمبر کو اس کی امتی نہیں ملیں گے تو انشاءاللہ نئی بلاک کی وہ پیداوار ملے گی ہماری خاتون گئی بھی تھی ٹیلر میں یہاں تو کہنے لگی کہ وہاں پر بورڈ لگا ہوا تھا کہ رمضان المبارک میں کپڑے لینے دینا بند کہا کہ رمضان یہ تو لیڈیز ٹیلروں کی چاند نہیں ہوتی ہے اور سو روپے کے ڈیڑھ سو روپے مزدوری لو دو سو لو مرتے ہیں لوگ کہ بھائی کپڑا پہنے بغیر تھوڑی نہ آئیے تو کہا کہ کیا آپ نے لگا رکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ہے محترم کے تصیحت کا اثر ہے کہ رمضان تو اب دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھوکا رکھ دیا کہتے ہیں کہ گیارہ مہینے قطار لگی رہتی ہے لیڈیز کے ذریعے سے لیڈیز کا نام لیتا ہے پردے کا اہتمام ہے زبان کا پکا ہے اسے ایک مہینہ پورا اس نے عبادت رمضان میں ٹیلر رات میں کھلا رکھتا ہے ایک صاحب ٹی وی کی دکان کھولے ہوئے تھے ہم نے کہا کہ تو حرام ہے بڑے کشمکش میں تھے بڑے کشمکش میں تھے بڑی پریشانی میں تھے اور اس کے بعد انہوں نے کار ڈیکوریشن کا انہوں نے ساز و سامان لگایا اللہ کی آزمائش آتی ہے ایسا نہیں کہ آپ نے حرام چھوڑا آسمان سے من و سلوا نازل ہونے لگا ایسا نہیں ہوگا کہ آسمان سے دسترخوان آپ کے گھر میں آ گیا اور نانے پر مولوی کو کوسا جو رو بچے مل کر مولوی بولنے سے ہمیں چٹ پٹ کا کاروبار ختم کرے رمضان میں دکان دکان بند کرے یہ کیا گنجی کو کنچیا نہیں ایسی حالت آئے گی ضرور آئے گی اس لیے کہ حق پر چلنے کے بعد انسان لیا دیتا ہے اللہ آزمائش کرتا ہے انہوں نے اس بیوی کے مرمت کے کاروبار کو چھوڑا سمجھ گئے انہوں نے کاروبار کو چھوڑا سیکنڈ کاروبار اپنایا بہت پریشان ہوئے بہت کبھی عاملوں کا چکر لگایا کبھی دعاؤں کا سہارا لیا بڑے پریشان رہے بڑے پھر اس کے بعد طلب کی سچی کہ میں مر جاؤں گا لیکن پھر حرام کاروبار پر واپس نہیں جاؤں گا سچی طلب تھی اللہ کی مدد آئی ریڈی میڈ کپڑوں کی انہوں نے دکان کھولی وہ برکت دی اللہ وہ برکت دی آج شام میاں بیوی دونوں شاید اہل خانہ کے ساتھ اب ان کا رمضان ہندوستان میں نہیں کابل میں مدینہ منورہ میں گزرے گا اب بتائیے کہ جو پیسہ پورے کے لیے آئے گا گورنمنٹ ان کو تو نہیں دے گی ان کو ٹھاکرے اڈوانی تو نہیں دے گا اسی حلال کاروبار کی برکت زندہ چیتا جاگتا سبوت ٹیلر کی بات سن کر ہمارے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں ایسے ہی سبوتوں کو خدا کے دربار میں پیش کروں گا ایسے ہی رشتے حرام کو ٹکرانے والے ثبوتوں کو خدا کے دربار میں ہم پیش کریں گے آپ نمونہ بنیے آپ دیکھیے کر کر آپ دنیا کو طلاق یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ذرا یہ بھی کر لیتا ہوں ذرا ذکر بھی کر لیں مزہ نہیں آتا اسے چھوڑ کر قرآن پڑھ کر دیکھو اسے چھوڑ کر رمضان کے مزے لے کر دیکھو پھر دیکھو رمضان کے مزے نظام بناؤ تحجد میں کیا کرنا بجٹ سے لے کر اشراق تک کیا کرنا اشراق کے بعد آرام پیسہ کرنا پھر اٹھ کر چاش پڑھنا پھر اس کے بعد تلاوت کرنا ظہر کے بعد چاہے تو جو ہے دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا اور پھر اس کے بعد گھر میں ایک بیوی مجلس حضرات صاحب کرام کے واقعات وغیرہ پڑھنا تلاوت کرنا پھر تھوڑی دیر آرام کرنا اثر کی نماز کے بعد گھر کے بچے سب لے کر ذکر ایک نظام اپنی سہولت کے مطابق بنا لیے ڈھکلنا ہو تو ڈھک لو عبداللہ ابن سبا ڈھک لیا اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی ابن نے رمضان کو ڈھکے کیا ابھی اللہ کا بگڑتا نہیں رمضان کا کیا بھی جانے کا نہیں میں کہہ رہا ہوں ہماری خوش نصیبی کہ رمضان سے قدم رکھنے سے پہلے ہمیں رمضان کو سمجھنے کا موقع ملا رمضان کے مزے اور لطف لینا ہے تو دو چیزیں مل کر نہیں چل سکتی دنیا آخرت حدیث پاک میں آقا نے فرمایا جس دل میں دنیا رہتی ہے آخرت نکل جاتی ہے نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا مانا کے رشتے حلال ہے مانا کے روزی ہے لیکن رمضان میں آقا فرماتے ہیں اس مومن کے رشق کو اضافہ کر دیا جاتا ہے رکشہ چلانے والا یہ سمجھتا ہے میں چلاؤں گا تو آج چولہا جلے گا میرے رب عزت و جلالت کی کشم رمضان کے رقشے کو تالا لگا کر کھڑا کرے ایک وقت میرا رب بھوکا رکھے جو چاہے میرے ساتھ معاملہ کر لے گا حدیث نہیں ہو میں نے کہا کہ پہاڑ ڈل سکتا ہے سمندر میں آگ لگ سکتی ہے میرے محبوب کو کیا غرض پڑی ہے کہ میرے محبوب جھوٹ بولے اور اپنی امتوں کے بارے میں جس امت کے لیے آپ نے نمازوں کو شہید کر دیا اس امت کے لیے جھوٹ بولیں گے اور دوسری اہم بات رمضان المبارک تربیت کا مہینہ رمضان المبارک ہمارے تخبے کی ٹریننگ اور تربیت کا کورس ہوتا ہے رمضان میں اور الحمدللہ جو مرد حضرات ہیں جو میں آپ سن رہے ہیں میں بول رہا ہوں میرے پاس ایمان کمزور ہو تخوا بھی نہ ہو لیکن بولنے کی وجہ سے کچھ تو خدا کا خوف مجھ میں بھی پیدا ہو جاتا ہے آپ کے پاس ہو نہ ہو لیکن سننے کی وجہ سے اس لیے کہ بدت کی پنی نہ ذکر تن پاؤ مبنی میرا اللہ کہتا ہے کہ نصیحت کرو نصیحت کرنا مومنوں کو نفع پہنچائے گا نقصان نہیں ہوگا اس کا اثر کچھ مجھ پر پڑے گا اس کا اثر کچھ آپ پر پڑے گا ہمیں جمعہ ملتا ہے ہمیں میلاد ملتا ہے ہمیں تاخراتیں ملتی ہیں ہمیں جو اصلاح معاشرہ ملتا ہے ہمیں بزرگوں کی خان یہ بے چاری جو عورت ہے یہ ہاتھ میں ریموٹ ہے سامنے ساس بہو کا سیریل اور سچ اور سیکس کا گندگی کا سامنا جو عورت ایسی سیریل دیکھے کہ شوہر کے سامنے بیوی کو پوچھا جا رہا ہے کہ تم بتاؤ کہ تم شوہر سے سمبند رکھتے ہوئے کسی اور سے جسمانی تعلقات قائم کیے وہ حرام داری جائے جہنم کا لوگ بھی اور جہنم میں اس کی شرمگاہ سے گندا پین نکلے مرے وہ لیکن ایک مسلمان بیٹی پر ایک مسلمان بہو پر اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے وہ یہ سوچ کر یہ سن کر کہ ایک عورت شوہر کے رکھتے ہوئے وہ دوسروں سے تعلقات قائم کر رہی ہے اور سچ کے میٹر نے اسے سچ بھی قرار دیا ہے کیا سب پڑھتے ہیں ہماری خواتین کا زیادہ حصہ ٹی وی کے نظر ڈراموں کے نظر سنیما کی نظر ہوتا ہے دین کی باتیں ہم سنتے بھی ہیں تو چونکہ ہم اس کے غلام ہیں اس تک ہم دین کی باتیں نہیں پہنچاتے آج جو مرد عورت کا غلام ہے عورت کی دیندار نہ ہونے کی وجہ سے عورت جو دیندار ہوتی ہے وہ مرد کو غلام نہیں بناتی وہ جہنمی کتیا ہے اس لیے اس نے اپنے شوہر کے مقام کو نہیں پہچانا ہے اس نے اپنی اولاد کے مقام کو نہیں پہچانا ہے اولاد کی غلامی کرتی ہے اور جس کی غلامی کرنا شوہر اس کو گلے میں پٹا ڈال کر اس کو دھو کر اللہ کی قسم اب تو یہ چیزیں کھلے عام ہو چکی ہیں اور لوگ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ محبت ہے محبت ہے یہ چورو سے عشق ہے یہی فلم میں کام کرنے والے کتے اور یہی جو سچ کا سامنا سیریل میں آنے والے حرام زادے اللہ کی قسم یہی بات کہتے ہیں وہ کہ وہ پوچھتا ہے کیا تم جورو کے غلام ہو تو یہی دلیل دیتے ہیں اس حرام زادے میں اور ایک مسلمان میں کیا فرق باقی رہ گیا عورت دیندار ہو شوہر کو شوہر کی لذتیں ملیں گی حدیث پاک میں آتا ہے آقا نے فرمایا عورت اگر تندور کے پاس ہو تصور کرو ایک غیر سائنسی زمانہ چراغ کا زمانہ انکار کا زمانہ نہ اس کے اندر اے سی نہ پیان نہ الیکٹریسٹی تندور ہے اور وہاں روٹی پکا رہی ہے اور مرد نے اسے اپنی خواہش کے لیے بلایا حدیث ہے یہ گندا مت سوچو گے میں کچھ گندی بات اگر گندا سوچو گے تو حدیث پر بات جا رہی ہے حدیث آقا نے فرمائی حدیث میں دکھا سکتا ہوں نے فرمایا کہ شوہر نے بیوی کو بلایا اور بیوی کی تنور کے پاس فرمایا کہ اس کو اسی حالت میں آ کر اپنے میاں کی خواہش کو پورا کرنا چاہیے اپنے میاں کی جو ہے جذبات کو ٹھنڈک پہنچانا چاہیے اگر وہ نہیں پہنچاتی یہ سوچ کر میں تنور میں ہوں اب تنور میرے پہ چنگاریاں اڑتی دھواں آتا ہے راک آتی ہے پورے گھوؤں کو راک سر کے اندر دھواں کپڑے گندے اور جسم پر جگہ جگہ چنگاریاں پڑ کر مرد بلا رہا ہے ایسے ٹائم پر اب جاؤ سچویشن کے اندر جاؤ فرمایا کہ اس کو یہ خواہش پوری کرنی پڑے گی اگر اس نے پورا نہیں کیا ساری رات اللہ رسول کے فرشتے اللہ رسول کی لانت فرشتوں کی لانت وہ اس پر ساری رات جو ہے لانت برساتے رہے اب لانت جوروں پر آئی تو اسے بیماریاں آتی دنیا بھر کے بیماریاں آتی اور وہ بیماریاں باپ کو نہیں دور کرے گا یہ غلام دور کرنا پڑے گا اس لیے میری مانو رمضان المبارک کے اندر ہماری الحمد للہ اس مسجد کے اندر خواتین کے لیے نظم ہے وہ لاکھ کہے ایک انہیں کتا بولتا ہے سپر بولتا ہے سخت بولتا ہے ٹھنڈا بولتا ہے پندرہ سال سے لکسندرا میں لالمی نگر میں خواتین کے بیان کو جا رہے ہیں اگر کوئی بات عورتوں کے مزاج کے خلاف ہوتی خلاف شرع شرح ہوتی وہاں سے جھاڑو کا کٹا اور چپل اٹھنا چاہیے تھا ایک چار جمعہ نہ جاؤ تو وہاں کی خواتین ہمارے گھر پر آ جاتی ہیں تقاضا لے کر ان کی دنیا بنی ہے ان کی آخرت سوری ہے انہوں نے شوہروں کو پہچانا ہے میں جب گیا تھا پہلی مرتبہ بالکل ماڈرن سدا لالچی نگر اچھا آفیشل ایریا ہے بنگلے ہیں وہاں پر بالکل ماڈرن عورتیں بن کر سور کر اور اوٹنی جو ہے پلو پر اس پر ڈال کر گل آیا کر تھی آج میرے خیال میں کسی بے پردہ عورت کو آپ نہیں دکھا سکتے میں تاریخ کی بات نہیں قرآن اور حدیث کی باتیں بدلاؤ لاتی ہیں زندگی کے اندر وہ میں کہوں آپ کہیں وہ کوئی اور کہے بدلاؤ لاتی ہے اور یہ عورتوں کا جو طبقہ ہے وہ دین سے محروم ہے رمضان کا مہینہ ٹریننگ کا تربیت کا مہینہ ہے یوں بھی شیطان بند رہتا ہے تو اسے پہکانے کا موقع نہیں اور دل کی کھڑکی جنت کا دروازہ بھی کھلا ہوا اب بات قرآن و حدیث کی اور بات مسجد کے ماحول میں تو جو حضرات کے پاس وہ یہ نہ سمجھے میں یہ میں رہنے والے ہم کو بول رہی ہے گرو پل پارڈے والے میں تو بہت دور سے آتا ہوں تیرا بیٹا جیل میں رہا تو جاتا نہیں جاتا دیکھنے یہاں سے اگر تیرا مقدمہ بیلگام میں چل رہا ہے اردو میں چل رہا ہے عدالت سے بلا نہیں بھی میں دور کی عدالت کو نہیں جاتا مجھے ہاں کو دیو کوٹ میں یہ کوٹ میں بولتا کون دیکھ کرو محنت دین کے راستے کرو اگر محنت دین کو ہوگی تو دنیا کی پریشانیاں نہیں آئیں گی مال اگر دین میں خرچ ہوگا ڈاکٹروں میں عدالتوں میں تھانوں میں خرچ نہیں ہوگا کرو ہوگی تکلیف برسات آئے گی آٹو والے کو بات کرو بیان والے کو بات کرو گلی میں ایک مسلمان تھا کیا کتا لیتا مہینے کا بچے کو اسکول کو بھیجنا نہیں اسکول کی فیس ڈیڑھ سو روپئے آٹو کی فیس اڑھی سو روپئے ہو رہا نہیں ہو رہا اسکول کی فیس تین سو روپئے اور بیان کی فیس چھ سو روپئے پڑھے تین سو روپئے میں ڈرائیور کو چھ سو دے رہی نا تو جب بچے کو کانوینٹ کی تعلیم کے لیے آپ میان کی فیس اسکول سے زیادہ دے کرو بھائی کرنا پڑے گا دنیا میں شادی کے لیے کچھ کرتے ہو محبوب کو پانے کے لیے کچھ کرتے ہو گھر کو جنت کا ماحول بنانے کے لیے کچھ نہیں کرو گے اپنے گلے میں کتے کا جو پٹا پڑا ہوا ہے گلابی کا نکالو تم دیکھو میڈم جب تک تالاب میں رہتا اسے معلوم نہیں باہر کا مزہ میرے اللہ کی قسم میرے رب کی قسم لکھ کر رکھ لو لکھ کر رکھ لو جس دن گلوں سے کتے کا پٹا غلامی کا ہٹے گا انگریز کی شراب اور گورے چمڑے والوں کا موت پھٹے گا اس دن تم کہو کہ واہ مولی صاحب زندگی کا مزہ تو اب شروع ہوا ہے تم غلامی کرتے کرتے سمجھ زندگی اسی کا نام ایسا صاحب لوگوں کے پاما دبانے کا اس کا پیشہ پھر جانے کا پاخانہ لے بجانے کا شادی حرام جو رو بولے تو وہ شادی میں جا کوئی نہیں باہر کتے کے جیسا نیپاش کو پڑتا ارے تو تو دیندار ہے بچہ کا پیشہ کا جس دن تم عورت کو نیکوکار بناؤ گے جنت کی حور کی سردار بناؤ گے اس دن تم کہو گے ہاں آج میں مرد مانا بنے ہندوستان آزاد ہو کو ساٹھ پر تین سال الحمدللہ للہ مولوی صاحب کی بات سن کر آج میں آزاد ہوا میرے موت کی بات تین کل تم پڑھ کر میری خبر پر اس سے لکھ کر رکھ لو جھوٹ بات نہیں ہے لاؤ ان کو تکلیف ہوگی ہونے دو زحمت ہوگی ہونے دو خرچہ ہوگا ہونے دو جیل پر نہیں ہو رہا ہے ہاسپٹل پر نہیں میں یہی کہیں بھی اگر کوئی دار کا مفسر آئے ہوئے ہیں وہاں خواتین کا نظم فتح حنفی کے اندر جو یہ بات اٹھی ہوئی ہے کہ عورتوں کا مسجد میں جانا جو مکرو ہے وہ نماز کے تعلق سے لکھی ہوئی بات بن وقت نماز اور ہم آپ کی عورتوں کو تراوی کے لیے نہیں ہے ہم بیان کے لیے بلا رہے ہیں تراوی عورت کو گھر میں پڑھنے دو یا بیان کے لیے آئی تو ٹھیک ہے تراوی مل گئی تو لگے ہاتھ اس نے تراوی کو پڑھ لیا کوئی بری بات نہیں ہے کوئی فقی یہ نہیں کہتا مفتی یہ نہیں کہتا دیکھو عورت تبلیغ اجتماع کے لیے اپنے محلے میں جاتی نہیں جاتی ہمارے بزرگان دین جب اس بیانات کے لیے آتے ہیں خواتین کا نظم ہوتا نہیں ہوتا پردے کے ساتھ میلاد کے جلسوں میں ہوتا نہیں ہوتا شیواجی نگر کے اندر ابراہیم صاحب اسٹریٹ کے اندر یجمان محمد علی خان ایک حال ہے برسوں سے جب بنگلور کی مسجدوں میں چراغ جلا کرتے تھے وہ زمانے سے وہاں پر ہر ہفتے میں ایک مرتبہ تفصیل کا پروگرام ہوتا ہے وہ زمانے سے الحمدللہ آج تک خواتین وہاں پر آتی ہیں تو جس دلیل سے وہاں آتی ہیں جس دلیل سے تبلیغی اجتماع میں جڑتی ہیں جس دلیل کے ساتھ علماء کرام کے بیانات کے لیے خواتین اسی دلیل سے بیان سننے کے لیے ہم بھی بلا رہے ہیں ہم کسی حنفی سے بغاوت اور علماء کرام کے مسلط سے ہٹنے والے نہیں ہیں ہم ذمہ داری کا احساس ہے کہ خلاف شرح کوئی کام کریں گے خدا موت سے پہلے اس کا انجام ہمیں دے دے گا بھروسہ کریں یہ شریعت لوگ آپ کو گمراہ نہیں یہ حنفی کتابوں میں نہیں ہے وہ نماز کے لیے ہے بیان کے لیے اجازت ہے جیسے دکان کے افتتاح کے لیے آپ نے مجھے بلایا حضرت آئی دعا کیجیے میں نے کہا کہ زہر کے بعد سبق سے میں آؤں گا زہر کے بعد میں آپ کی دکان آیا کیوں آیا ساری دنیا کو معلوم میں دعا پڑھنے کے لیے آیا آپ دعا کرانے کے لیے بلایا گھر میں ایک بوڑھی ماں تھی اس نے بچے کو بلایا حضرت نہیں بات کرتے کہ کھانا نکالنا نہیں کیا زہر کا ٹائم تھا حضرت آ کر واپس جانا کیا تو زبردستی کر کر آپ نے کھانے کے لیے بٹھا لیا تو آپ بتائیے کہ میں جو آیا کھانا کھانے کے لیے آیا دعا کرنے کے لیے آیا دعا کرنے کے لیے آیا لیکن کھانا لگے ہاتھ مل گیا ایسے ہی خواتین جو ہے بیان کی نیت کے ساتھ آئے لگے ہاتھ اگر ترابی مل جائے تو ترابی ان کے لیے نعمت ہے اور اس مرتبہ خاص طور سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ازواج متحرات کو اللہ نے منتخب فرمایا کائنات میں نہ ویسی خاتون پیدا ہوئی نہ قیامت تک ایسی خاتون پیدا ہو سکتی ہے ایسی عورت جو نبی کی پہلو میں زندگی گزارنے والی نبی کے بسترے میں آرام کرنے والی نبی کے گھر کی رونق کرنے والی نہ پیدا ہوئی نہ قیامت تک پیدا ہو سکتی ہے ان کی زندگی کا کرتو اور ان کی زندگی کی کرنیں ہمارے گھروں کی کتیاؤں پر پڑیں گی لکھ کر رکھ لو وہ انسان کی بچیاں بن جائیں گی انشاءاللہ مجھے آپ آئیں تو ووٹ ملے گا نہ آئیں تو میرا مقام گھٹے گا کمیٹی والے مجھے نکال نہیں دو آئیں تو بھی ہماری طرح بھی چلے گی دو ہزار آئیں تو بھی چلے گی لیکن مجھے آپ سے پوری ہمدردی اور میں پورے اخلاص کے ساتھ یہ چاہتا ہوں کرو محنت کرو میں آؤں سینٹرل جیل کے مرتبہ کسی سے ملاقات کروں دیکھ کر آنکھ سے آنسو آتے ہیں یہ خاتون تقریباً تیس چالیس ستر کلو میٹر دور شور سے ملنے کے لیے اب ہو گئے تین اما مجان کب آئی کہا کہ صبح میں پانچ بجے آئی اب تک نمبر نہیں آیا تو شور سے ملنے کے لیے وقت نکل رہا ہے سفر برداشت ہو رہی ہے گالیاں سننا پڑ رہی ہیں دین کے لیے کرو دین کے لیے کرو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ سب لوگوں کو اجر بانٹیں گے اور جو رمضان کے لیے دین کے لیے محنت کرنے والے ہیں وہ کہیں گے اجر دے مولا دے اس لیے کہ ہم نے دین کے خاطر بارش کو سہا بیماری کو سہا تکلیف کو سہا دوسرے کہیں گے نماز کا بدلا جو ہے اللہ تعالیٰ دیں گے وہ لے گا لیکن ہم یہ کہیں گے اللہ یہ کیا وہ کیا وہ کیا بتا بتا کر لیں گے تو اس لیے انشاءاللہ شاء اللہ سوا آٹھ بجے شاہ کی نماز ہے اور اس لیے رکھی گئی کہ حالات جو ہے زیادہ اچھے نہیں ہیں پورے ہندوستان کے جلد خرابی ہوگی جلد بیان ہوگا جلد پاری ہو کر دور جانے والے بھی جا سکیں گے اس لیے آپ نظام بنانے سے کوئی پریشانی نہیں انسان چاہے گا مجمون نے چاہا تو پہاڑ کو کھود کر دودھ کی نہر نکالیا میں رہتا وہاں سے کام بیس کلو میٹر دور اس میں کیا بھی اگر ارادہ کر لیں تو ارادے سے پتھر بھی موم ہو جاتا ہے سستی کرے تو سامنے پڑے ہوئے دیوالے کو بھی کھا نہیں سکتے اس لیے خاص طور سے یہاں خواتین کا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماج متحرات اور آپ کی صاحبزادیوں کی سیرت زبانیں اور ان کی زندگیوں کا ہو اس کا اثر رمضان مبارک میں مسجد کے مبارک جو ہے ماحول میں مقدس ماحول میں ہماری خواتین کے سینوں میں کانوں میں دل و دماغ میں نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ایک بات پڑ گئی تو ہو سکتا ہے اس کی زندگی جہنمی سے جنتی بن سکتی ہے اور عورت کے جنتی بننے کا نفع خود ہمیں پہنچے گا اس سے زیادہ ہمیں اس لیے کہ جب عورت جنتی بنے گی شوہر کے پیر وہ دبائے گی شوہر کی خدمت وہ کرے گی شوہر کو ساتھ وہ دے گی عورت جہنمی بنے گی تو شوہر کو کتا بنا کر کو بلی بنا کر وہ رکھے گی اس لیے رمضان مبارک کی مقدس آ رہی ہیں اس کا شاہ نشان اس کا استقبال کریں پورا منصوبہ بنائیں پوری تیاری کریں قرآن کا سننا ہے بیان کا سننا ہے اور یہاں بھی خواتین کا نظر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کسی قسم کی بھی ادنا بے ادبی گستاخی سے ہماری عبادت فرمائے رمضان المبارک کا اس کا